سورة النحل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون صدق اللہ العظیم جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ جو مکی صورتوں کا سلسلہ چل رہا ہے سورہ یونس سے اور یہ چلے گا مسلسل سورہ مومنون تک ان میں تین تین صورتوں کے دو گروپ مکمل ہو چکے تین نسبتاً بڑی تھیں سورہ یوسف سورہ یونس سورہ ہود تین چھوٹی سورہ راج سورہ ابراہیم سورہ ہجر سورہ ہجر جو ہے وہ منفرد نوعیت کی صورت اور اپنے زمانہ نزول کے اعتبار سے بھی وہ ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے تاکہ سورہ ابراہیم اور سورہ رات کے درمیان وہ نسبت زوجیت پوری طرح موجود تھی اب یہ جو جوڑا آ رہا ہے تین سورتوں کا سورت النحل اب یہ بھی نسبتاً بڑا جوڑا ہے سورت النحل سولہ رکو ہے ایک سو اٹھائیس آیات ہیں اسی طریقے سے پھر سورہ بن اسرائیل ہے پھر سورہ کہف ہے یہ تین پھر ایک سب گروپ ہے تین صورتوں کا ان میں یہ سورت النحل منفرد ہے اور وہ جو دو صورتیں ہیں سورہ بنی اسرائیل سورہ کہف وہ ایک جوڑے کی شکل میں ہے وہ تو انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو باری تفصیل سے بات سامنے آئے گی یہ سورہ مبارکہ جو ہے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جامعیت کے ساتھ بیان جو ہے اس کے اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے مزاجن گویا کہ سورہ انعام سے زیادہ مشابے ہیں بلکہ یہ کہ سورہ روم جو ہے وہ اور سورہ نحل اس کے مضامین میں اور زیادہ گہری مشابہت ہے عطا امر اللہ فلا جلو اللہ کا حکم آن پہنچا ہے بس جلدی مت بچاؤ یعنی یہ کہ جب رسول کی وحصت ہو گئی تو گویا کہ اب وہ سارا معاملہ جو ہے وہ اب تو صرف وقت کا رہ گیا ہے کہ کتنے وقت کے بعد تم پر عذاب آئے کب تک تمہیں مہلت ملے ورنہ فیصلہ تو گویا کہ جب کتاب قرآن نازل ہو رہا ہے اور رسول کو ہم نے بھیج دیا ہے تو گویا فیصلہ کن وقت آ پہنچا ہے اب اس میں کوئی تاخیر بس تھوڑی سی ہے زیادہ نہیں عطا امر الحسر ما یشرکون وہ پاک ہے اور بلند و بالا ہے اس سے جو شرک تم کرتے ہو من ہوئے وہ اتارتا ہے فرشتوں کو اپنے امر کی ایک روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے یہ الفاظ بہت اہم ہیں اتارتا ہے فرشتوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلاط والسلام ہے کہ جو وہی لے کر آئے کس پر اتارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علام یشاء من عباد ہی اپنے بندوں میں سے انسانوں میں سے جس کو بھی اللہ نے چنا اور پسند کر لیا اس پر حضرت جبرائیل وہی لے کر آئے بن روح بن امر ہی اپنے ابر اپنے معاملے کی ایک روح کے ساتھ اس سے مراد وہی ہے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے جیسے کہ سورہ آراف میں جو آیت آئی تھی اللہ لہ الخلق والعبر ابر تو یہ دو عالم ہے عالم خلق عالم ابر عالم امر کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہے سرے سے اللہ تعالیٰ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے انسٹنٹینیس اس کا امر یہ ہے نما امر نما شائن لہو کل پن اس میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ نہیں ہے لیکن عالم خلق میں وقت لگتا ہے چھ دنوں میں آسمان اور زمین بنائے وقت لگتا ہے آم کی گٹھلی کا ایک درخت جو اس سے بننا ہے اس میں وقت لگے گا عالم خلق میں وقت ہے اس میں وقت نہیں ہے اور عالم امر کی تین ہی چیزیں ہیں صرف جو ہمارے علم میں ہیں ایک ملائکہ کا تعلق عالم امر سے ہے اسی لیے ان کو روح بھی کہا جاتا ہے روح القدس روح الامین ند اللہ روح الامین ایت المین ای روح القدس تو ملائکہ بھی روح ہے پھر یہ وہی جو ہے یہ بھی روح ہے بن روح من امر ہی یہ بھی اللہ کے امر میں سے ایک روح ہے اور جو یہ نازل ہوتی ہے وہی یہ بھی روح پر نازل ہوتی ہے وہی جو حضور کو آئی ہے وہ حضور کے کانوں کے ذریعے سے نہیں حضور کے آنکھوں کے ذریعے سے نہیں بلکہ حضور کے قلب مبارک پر براہ راست اور قلب مسکن ہے روح محمدی کا تو جو فرمایا کہ نظر ابھی روح المین اللہ قلب کا یہ تو آپ کے دل پر نازل ہوا ہے تو روح محمدی ریسیپینٹ ہے وہی کی روح الامین لانے والا ہے وہی کا اور وہی خود بھی روح ہے اور اس اعتبار سے جگر کا ایک شعر جو ہے وہ ضرور یاد رکھیے کسی خاصی کیفیت میں وہ کہہ گئے نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے یہ جو نغمہ ہے روحانی قرآن کا یہ روح الامین نے سنایا روح محمدی نے سنا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلاۃ وسلام یونزل الملائے کا تب روح المین ابرحیٰ علام شاہ من ہی وہ نازل فرماتا ہے فرشتوں کو اپنے حکم کی ایک روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے لیے ان انہ انا اللہ کہ خبردار کر دو میرے بندوں کو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے بس مجھے سے ڈرے میرا تقوی اختیار کریں خلق سماوات نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کیے تالا مایوشن وہ بہت بلند و بالا ہے اعلی اور ارفا ہے شرف سے جو تم کر رہے ہو خلق السان لطفت نہیں اس نے انسان کو بنایا ہے گندے پانی کی بوند سے فیضا ہوا خسیم و مبین تو پھر وہ بن جاتا ہے جگڑنے والا بڑی بحثیں کرتا ہے دلیلیں دیتا ہے عقلی اور نقلی اور نہ معلوم کہاں کہاں کے زمین و آسمان کے کلابی بناتا ہے جگڑتا ہے بہت ہی واضح طور پر بل انعام خلا کہا اور وہ اسی طرح جیسے کہ انسانوں کو تمہیں پیدا کیا اللہ نے اس نے چوپائے بھی بنائے لکم فیا دفن اس میں تمہارے لیے بنتی کا سامان ہے یعنی جانوروں کے ہی بالوں سے وہ چیزیں بنتی تھی اون ہے اس سے کچھ چیز بنی جا رہی ہے کمبل بنے جا رہے ہیں تو دفن سے مراد یہ ہے یہ آگے چل کر تفصیل بھی آئے گی اونٹ کے بالوں سے بھی اور اسی طریقے سے جو اس کے بکری کے بال ہوتے تھے ان سے رسیاں وغیرہ بنتی تھیں اونٹ کے بالوں سے رسیاں بنتی تھیں تو یہ دفن ہے وہ منافع ہو اور بھی بہت سے فائدے ہیں وہ منہا تاکلوم اور اسی سے تمہاری غذا بھی ہے اس کا گوشت تم کھاتے ہو جانوروں کا وہ لکم فیا جمال انہیں نہ ہوں نہ وہی نہ ہوں اور اس میں تمہارے لیے بڑی شان اور حسن ہے جمال ہے جبکہ تم شام کو انہیں چرا کر واپس لاتے ہو دیہاتی لوگوں کے لیے واقعہ یہ کہ وہ منظر بڑا دل خوشکن ہوتا ہے وہ اپنے ریوڑ کو لے کر آ رہے ہیں شام کے وہ جنگل سے واپس آ رہے ہیں کتنا بڑا ریوڑ ہے یا کتنی بھینسیں ہیں کتنی گائے ہیں تو اس کے اندر تمہارے لیے ایک حسن ہے جمال ہے وہی نہ تسرہور اور جب صبح کے وقت چرانے کے لیے باہر لے کر جاتے ہو وہ تحمل بلدن اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں یہ جانور ایسے شہروں تک ایسی بستیوں تک لب بالغی ہے اللہ بے شکل الفس کہ تم نہ ہوتے اس تک پہنچنے والے مگر جان توڑ کر یعنی آدمی کو اگر کوئی وزن لے کر جانا پڑے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی جان ٹوٹ کر رہ جائے گی شکل الفس لیکن یہ کہ گھوڑے کے اوپر لادا ہوا ہے یا اونٹ پر لادا ہوا ہے کچروں پر لادا ہوا ہے چلے جا رہے ہیں ان کا بوجھ جو ہے وہ جان اٹھا رہے ہیں ان ن رب رعوف رحیم یقیناً تمہارا رب جو ہے وہ بہت رعوف ہے شفقت فرمانے والا اور مہربان ہے وہ اس نے منا دیے پیدا کر دیے گھوڑے ول اور خچر و اور گزے لے ترکبوہا و زینا کہ تم اس پر سواری کرو پھر یہ کہ اس میں تمہارے لیے زبائش اور آرائش بھی ہے گھوڑا جو ہے وہ تو بڑا حسین جانور ہے بڑا باتمکنت جانور ہے اس کے تو جس کے پاس گھوڑا ہوتا ہے اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے وہ یخلق کو مالا تعدور اور یہ چیزیں تو وہ تم جانتے ہو اللہ تو اور معلوم کتنی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے تمہیں ابھی اندازہ ہی نہیں ہے اللہ قسط الصبیر منہا جائز سیدھا راستہ تو اللہ تک پہنچانے والا ہے باقی اس میں سے چہری پگڈنڈیاں ڈنڈیاں نکل جاتی ہیں یعنی سیدھا راستہ جو ہے سرات مستقیم وہ اے جنت سرات المستقیم کبھی اسے سواد سبیر کہا ہے قصب الصبیر سبیر سرات الصویر یہ تمام الفاظ سرات مستقیم یہ ایک سیدھا راستہ توحید کے سیدھے شاہ رہا ہے اللہ تک پہنچتا ہے سیدھا راستہ وہ منہا جائز لیکن اس سے لوگ مڑ جاتے ہیں ادھر ادھر پگڈنڈیوں پر ولو شاہ کو مجمعی اگر اللہ چاہتا تم سب کو ہدایت دے دیتا تم سبھی کو سیدھے راستے پر چلاتا ہو اللہ عمد اللہ میرے سوائے مان وہی ہے جس نے تمہارے لیے اتارا ہے آسمان سے پانی رقم میں ہو شراب اسی کو تم پیتے ہو یہی پانی ہے جو بارش بن بن کر برس رہا ہے یہی وہ چیز ہے کہ جو برف بن کر پہاڑوں پر پڑ رہی ہے پھر یہی پانی ہے جو تمہارے پینے کے لیے ہے وہ بن ہو شجر اسی سے نباتات ہے اسی سے جو بھی پیدا ہو رہی ہے روئیدگی اسی پانی سے پھر یہ تو جس میں کہ تم اپنے چوپایوں کو چراتے ہو یوں بھی تو رقم بھی اسی پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اگاتا ہے ازرا کھیتی و زیتون اور زیتون و نقیلا اور کھجورے و اور انگور و من کل سمرات اور تمام میوے ان نفیز آیت اللہ قومی تفق کرو یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لے وہ اللہ اس کی کیا شان ہے اس کی خلاقی اس کی قدرت اس کی اس تخلیق کے اندر تنوع ہے گونا گو ہے رنگا رنگی ہے کیا کیا کچھ اس نے بنایا ہے وہ سخر القم اللہ دوسرے پہلو سے اللہ کی نعمتیں وہ سخر القم اللہ تمہارے لیے دن اور رات کو مسخر کر دیا ہے یعنی دن کا اپنا فنکشن ہے رات کا اپنا فنکشن ہے رات نہ ہو تمہیں اطمینان نہ ہو سکون نہ ہو راحت نہ ہو چین نہ آئے نیند نہ آئے تو دن میں کام نہیں کر سکتے دن میں بھاگ ہے دوڑ ہے محنت ہے جد و جہد ہے پھر یہ کہ اس دن اور رات کے نظام سے سارا جو یہ نباتاتی نظام ہے اس کا تعلق ہے کہ دن کے وقت جو ہے ان کا جو ریسپریشن کا سسٹم ہے وہ بالکل الٹا ہو جاتا ہے یہ رات کے وقت کا معاملہ کچھ اور ہے دن کا وقت کا معاملہ کچھ اور ہے دن میں جو ہے سورج کی تبادت جو آتی ہے اس سے پھر فوٹو سینتھس کا عمل ہوتا ہے اور رات کے وقت جو ہے وہ اس کا عمل جو ہے الٹا ہو جاتا ہے ریسپریشن جو ہے ان کی تو وہ سخر اللہ بند نہار اور تمہارے لیے اس نے لگا دیا ہے دن اور رات کو تمہارے مطلب اور تمہارے ضروریات کی بہم رسانی میں وہ شمس اور قمر اور لگا دیا ہے سورج کو بھی اور چاند کو بھی وہ نجوم سخرات میں امری اسی طریقے سے ستارے جو ہیں وہ بھی اللہ کے حکم سے لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے کام میں ان نفیزال کل آیات یقیناً اس میں آیات ہیں یہ قومی یا پہلے آیا تھا یہ قومی اب آیا لے قومی یا جو عقل سے کام لینے والے ہیں ان کے لیے ذرا لکم فی الارض مختلف اور جو کچھ چیزیں پھیلا دی ہیں اس نے زمین میں تمہارے لیے وہ مختلف رنگوں کی ہیں جانور ہیں تو رنگا رنگ ہیں مختلف رنگوں کے جانور ہیں مختلف رنگوں کے جو ہیں وہ حیوانات اللہ نے بنا دی ہیں ان نفیز کل آیا تر قومی یا اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت اخذ کرے وہ نبی فخر الفاظ الطاقل مین رحمن تو نہیں ہے وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو تمہاری ضرورتیں پوری کرنے میں لگا دیا ہے اس میں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو سی فوڈ جو آج آ کر بہت نمایاں ہو گیا ہے دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے بلغلہ سی فوڈ کا ہے لتاقلو مینو رحمن تو بڑا تازہ گوشت وہ تس منہ مینو اسی میں سے تم نکالتے ہو اپنے گہنے موتی نکال لیتے ہو اور مختلف قسم کی چیزیں کہ جن سے دیورات بناتے ہو آراستہ اپنے لیے بناؤ سنہار کا سامان تل بسو نہ ہو جسے پہن پہنتے ہو وہ ترن پھول کا مواقع رہتی ہے اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو کہ اس سمندر میں دریا میں چیرتی ہوئی چلتی ہے اس واقعہ یہ ہے کہ کشتی کو آپ دیکھیں تو اس طرح جیسے کہ وہ سمندر کو چیر رہی ہے جہاز چیرتا ہوا چل رہا ہے تب تب وہ منفرد نہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کر سکو حاصل کر سکو وہ لال تشکرون اور تاکہ تم شکر کرو والقاف القافی الفظ نوازی اور اس نے زمین میں وہ لنگر ڈال دیے ہے کہ تمہیں دے کر لڑک نہ جائے ایک طرف کو ڈھل نہ جائے وہ انہارن اور اس اس نے میں ندیاں چلا دی ہیں وہ سبرن اور راستے بنا دیے ہیں لال نقم کا تاکہ تم اپنی منزلوں تک پہنچا کرو یہ انہار اور سبل جو ہے ان کا درمیان بڑا گہرا راستہ ہے عام طور پر جو پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں وہ ندیوں کے ساتھ ساتھ ہی راستے بنتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو یہ شاہراہ ریشم ہے وہ دریائے سندھ کی گزرگاہ کے ساتھ ساتھ ہی رہا ہے وہی ایک راستہ ہوا کرتا تھا عام طور پر کہ جس میں سے وہ لوگ گزرتے تھے اور یہ وادیاں ہی ایک طرح سے راہ گزر بھی بنتی تھیں اور وادیاں ہی ہیں کہ جن میں پھر طوفان بھی آتے تھے پانی بھی آتا تھا وانہارن و سبن اللہ کو تحت ادون و علامات اور یہ علامتیں بنائی اللہ تعالیٰ نے وہ بن نج میں ہوں یا تدون اور نہ صرف یہ کہ علامتیں اور زمین میں مختلف علامتیں ہیں بلکہ یہ کہ یہ ستاروں سے بھی یہ راستہ حاصل کرتے ہیں رہنمائی حاصل کرتے ہیں نیویگیشن ہوتی تھی ستاروں سے ہوتی تھی قافلے چلتے تھے راتوں کو تو ستاروں سے اپنے وہ رخ معین کرتے تھے اب یخل کو کمن لا یخل کو تو کیا بھلا وہ جو یہ سب کچھ پیدا کرتا ہے ویسا ہو جائے گا کیا اس کی طرح ہو جائے گا جو پیدا نہیں کرتا یعنی وہ بھی مانتے تھے کہ ہمارے جو معبود ہیں وہ پیدا کرنے میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے تقریب میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے وہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ ہمارے سفارشی ہیں باقی یہ کہ تخلیق والا انسان ہوں من خلق اللہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے پیدا کیے ہیں یہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے ماں بہن ہیں تو کہیں گے اللہ نے پیدا کی تو اب سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں یق کو کمن لا یق لوکو وہ ہستیاں جو پیدا نہیں کرتی کیا وہ برابر ہو جائیں گی اس کے جس نے ان کو پیدا کیا ہے افلا تذکرون تو کیا یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے سوچتے نہیں وہ ان تدو نعمت اللہ تو اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان کو پورا نہیں کر سکو گے احساس نہیں کر سکو گے اس کی بے شمار نعمتیں تو ہوئے جن کا تمہیں شعور اور احساس ہی نہیں علم ہی نہیں ان اللہ غفور الرحیم یقین اللہ غفور الرحیم ہے اللہ یعلم ما و مات و مات اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کہ تم اعلان کرتے ہو ظاہر کرتے ہو من دون اللہ یخلقون شیل وحم یخلقون اور جن کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا انہوں نے کوئی شے پیدا نہیں کی وہ نہیں پیدا کرتے کوئی بھی شے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں وہ جانتے ہیں ملائکہ ہوں تو مخلوق ہیں انبیاء ہیں تو مخلوق ہیں رسول ہیں تو مخلوق ہیں اولیاء اللہ ہیں تو مخلوق ہیں کون ہے کہ مخلوق نہیں ہے ایک خالق باقی سب مخلوق اموات غیر واحیہ پھر وہ شدہ ہیں اب زندہ نہیں ہے اور یہ اللہ فوت ہو چکے ہیں اللہ ہے وہ زندہ نہیں ہے ٹھیک ہے عالم ارواح میں ہے اللہ تعالیٰ کوئی چیز ان تک پہنچانا چاہے پہنچا دے لیکن یہ کہ اس طریقے سے جس طریقے سے زندگی کے اندر تم زندہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو ایسے تو نہیں وما ہمارے شعرون ایانا یو اور انہیں خود یہ پتہ نہیں کہ کب انہیں اٹھایا جائے گا عالم ورزف میں جو بھی ہیں بات ہے کہ قیامت کا وقت تو نہ ہمیں معلوم ہے کہ کب ہوگی نہ انہیں معلوم ہے کہ کب اٹھایا جائے گا الہ الم واحد دیکھو تمہارا معبود ایک ہی ہے وہ ایک الہ ہے فلزین اللہ آخرت ہے تو وہ لوگ کہ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے ملک نہ تم وہ مستقبر وہ اس بات سے انکار کرتے ہیں وہ اس کو قبول کرنے میں جھجکتے ہیں اور ان کے اندر استقبال پیدا ہو جاتا ہے مغرور ہو جاتے ہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ آخرت سے جو لوگ ملک ہیں اس کا کیا یہ چین کیا ہے قرآن کا آرگومنٹ اصل میں کیا ہے لائن آف آرگومنٹ قرآن کا آرگومنٹ یہ ہے کہ جس شخص کی فطرت ابھی سلیم ہے اس کے اندر ایک اخلاقی حص ہوتی ہے وہ جانتا ہے کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے اگر اچھائی اور برائی کی تمیز انسان کے اندر موجود ہے تو اس سے لازمن نتیجہ نکلے گا آخرت کا تصور اچھائی کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے برائی کا برا ملنا چاہیے از گندم میں رویت جاؤ سے جاؤ جو کہ اس دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتی یہاں برقس ہو رہا ہے اکثر و بیشتر بہت ہم نے زور مارا کسی قاتل کو سزا دینا چاہتے ہیں اسے پھانسی پہ چڑھا دیا فرض کیجیے قاتل جو ہے وہ تو بوڑھا تھا اور قتل کیا اس نے جوان آدمی کو وہ جوان آدمی کی بیوی جوان بیوہ ہوئی ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے جو یتیم ہو گئے یہ جو تھا ستر برس کا یہ تو کھا پی چکا سب کچھ زندگی گزار چکا کیا اس کی زندگی اس زندگی کا بدل ہو سکتی ہے زیادہ زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو آپ پھانسی دے دیں لیکن یہ اس کے جرم کا بدلہ نہیں ہے اس کا ہم وزن تو بدلہ نہیں ملا اس کو کیا نقصان ہوا بوڑھا تھا ویسے بھی جلدی مرنے والا تھا اور یہ جوان آدمی تھا اس کے بچے جو ہے یتیم ہوئے کہاں کہاں اس کے اثرات پہنچیں گے پھر یہ کہ ایسے شخص کا بھی پھانسی چڑھنا بھی تو وہ آسان کام نہیں ہے جرم ثابت ہو گواہی ملے وہ کلا بھی ہار جائیں رشوتیں بھی نہ چلتی ہوں تب کہیں جا کر پھانسی ہوگی اس کو لیکن پھانسی بھی ہوگی تو کیا اس کے اس کے جرم کی ہم بدل سزا مل سکتی ہے ناممکن تو کوئی اور عالم ہونا چاہیے اور اس عالم میں بھرپور بدلہ ملے یہ ہے جس اب جس کے اندر یہ احساس ہوگا پھر وہ کچھ نہ کچھ سوچے گا غور کرے گا کوئی بات اسے کوئی شخص کہتا ہے تو اس کو توجہ سے سنے گا جس کے دل میں یہ نہیں ہے استغنا ہے کسی خیر اور سر کے تصور سے وہ بالکل اپنے آپ کو آزاد کر چکا آخرت کا کوئی خوف نہیں اب اس کے سامنے آپ لاکھ بین بجاتے رہیے اس کو حکیمانہ درس دیتے رہیے اسے بار بار جھجوڑیے سکھائیے پڑھائیے وہ تو وہی رہے گا اس کا اس, اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی وہ بات ہے جو کہی گئی ہے فلزین لا یؤمنون آخر جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے منکرت ان کے رتن ان کے قلوب ہم من کے رتن کے دل جو ہے وہ منکر ہو جاتے وہ دل جو ہے ان کے اندر قبول حق کی صلاحیت نہیں رہتی وہ مستقبر ان میں تکبر اور گھمن پیدا ہو جاتا ہے لا جرما اللہ ما وما یعلنون اس میں ہرگز کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں لا يحب المستقبرین یقیناً وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ویزا قیل الحم آزا انضل رب و کم جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ آپ کے رب نے کیا نازل کیا یہ محمد کہہ رہے ہیں مجھ پر کلام نازل ہوا ہے آپ کی رائے کیا ہے اس کے بارے میں آپ نے کچھ سنا ہے اسے قرآن آلو اسعاد انہوں نے کہا ایسے پچھلے قصے ہیں کہانیاں ہیں اگلے زمانے کی باتیں ہیں سنی سنائی کہیں سے کسی سیکھ سکھا کر وہ ہم پر خام خامخا بھونس جما رہے میں یہاں ملو اوزار ہوں کا لتنگ تاکہ یہ اٹھائیں اپنے بوجھ گناہوں کے بوجھ پورے کے پورے قیامت کے دن یعنی یہ جو ان کا دل جو ہے اس طریقے سے اس حق کی طرف مائل نہیں ہو رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اپنے سارے گناہوں اور سرکشی کا پورا پورا بوجھ قیامت کے دن اٹھائیں اور نہ صرف اپنے بوجھ اٹھائیں ومن اوزار اوزاری لذنا لو نہ ہوں اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں جنہیں یہ گمراہ کر رہے ہیں لوگ تو آتے ہیں ان کے پاس یہ دانشور ہیں ان سے پوچھے جناب آپ نے کچھ سنا محمد نے آج فلاں کلام پیش کیا ہے آپ کی کیا رائے ہے یہ ہمارے لیڈر ہیں یہ انلائٹنڈ لوگ ہیں اور یہ لوگ جو ہیں یہ دانشور ہیں ان سے پوچھا جائے جا کر اب وہ کہیں رہے جی کوئی نہیں ایسی باتیں ہیں کچھ سنی سنائی من گھڑت سی باتیں ہیں پرانے قصے کہانیاں کچھ نہیں خاص بات نہیں عام آدمی شاید ان کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے تو انہیں کی بات کو مان لے گا گویا کہ اس کی گمراہی کا بھی ذریعہ یہ بن گئے تو اپنی گمراہی کا بول تو اٹھائیں گے ہی ومن اوزار اوزاری لذینہ جو جنگو جنہیں گمراہ کر رہے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے اللہ شاہ مایہ آگاہ ہو جاؤ بہت ہی برا بوجھ اٹھا ہوگا جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے پد مکر الزین امن قبل ان سے پہلے بھی جو لوگ تھے انہوں نے اسی طرح کی چالیں چلی تھیں اسی طریقے سے ہمارے نبیوں کی مخالفت کی ان کی دعوت کو ناکام کرنے کی کوشش کی کلیان ہوں القواعد تو اللہ تعالیٰ حملہ آور ہوا ان کے قلعوں پر ان کی گھروں پر ان کی جڑوں سے یعنی اللہ کا حکم جو آیا تو وہ ان کی جڑوں پر بنیادوں کے اوپر آ کر اور بنیادوں سے اسے اٹھا کر ان کے گھروں کو اور ان کی قلعوں کو تلپٹ کر دیا فخر را لم ہو پھر اس کی چھت ان کے اوپر آ گئی یہی جو جال عالیہ صافلہ ہم پڑھ چکے ہیں جو سدوم اور آبورا کی مستیوں کے ذمن میں اور یہ بہت سی قوموں کے ساتھ ایسے عذاب آئے ہیں یہ نہ سمجھیے یہ تو چونکہ قرآن مجید میں میں آپ کو بتا چکا ہوں صرف انہی اقوام کا تذکرہ ہے کہ جن سے اہل عرب واقع تھے انہی کے آس پاس کوئی جنوب میں کوئی شمال میں کوئی مغرب میں کوئی آس پاس جو قوم آباد تھیں ان کی طرف جو رسول بھیجے گئے ورنہ یہ کہ رسول اور بھی آئے بولے کل قوم ہاد ہر قوم کی طرف ہم نے حادی بھیجے چنانچہ ہندوستان میں بھی جس علاقے میں میرا بچپن گزرا ہے جو اب ہریانہ کہلاتا ہے وہ ضلع حصار اس میں مختلف مقامات پر تھیر تھے بڑے بڑے یعنی سیاہ رنگ کی راکھ کے ٹیلے بڑے بڑے ان کو کھودتے تھے ان میں سامان نکلتا تھا معلوم ہوتا تھا یہ بستیاں تھیں کبھی کسی زمانے میں اور ان کے اوپر یہ عذاب الہی آیا جیسے پمپی آئی پر آیا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ لاوا برسا اور پوری کی پوری بستی جو ہے اس لالے کے اندر دب گئی اسی طریقے سے اس علاقے میں کوئی رسول آئے ہیں اور سرسوتی دریا یہاں کا ہوتا تھا بہت بڑا وہ دریا بھی غائب ہو گیا ہے دریائے گنگا جو ہے ہندوؤں کے نزدیک جو مقدس ہے یہ بہت بات کی شے ہے اصل جو ان کا مقدس دریا تھا وہ سرسوتی تھا اور وہ غائب ہو چکا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا ہے اب اس کی وہ تلاش کر رہے ہیں یہی علاقہ جس ہو وہ دریا سرسوتی گزرتا تھا اور معلوم ہوتا ہے کیونکہ یہ مکاشفہ بھی ہے کہ یہ جہاں حضرت شیخ احمد سرہنگی رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر مدفون ہے یہ وہی علاقہ ہے مشرقی پنجاب کا تو یہاں آس پاس کچھ مکاشفات کچھ لوگ کو تیس امبیا دفن ہے اس علاقے کے اندر اور معلوم ہوتا کہ وہ رسول وہاں بھیجے گئے تھے اس قوم کے اوپر پھر عذاب آیا ہے وہ تلپٹ ہوئی ہیں وہ بستیاں اور اب ان کے وہ تھیڑ کھڑے رہ گئے ہیں وہ جو ہے بڑے بڑے ٹیلے ہیں جن کو اب کھدائی کر رہے ہیں تو نیچے سے بستیاں برامد ہو رہی ہیں تو یہ ہوتا رہا ہے فعت اللہ بنیاد من ہوں تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو ان کی جو عمارتیں تھیں ان کی بنیادوں کے اوپر اس نے حملہ کیا فخر راج ہے وہ سقف بات ہے نیچے سے بنیاد ہلا دی جائے گی تو چھت جو ہے سر کے اوپر آئے گی کہ نہیں العذاب من کے ہندوتا ہوں اور ان پر عذاب آ دھمکا اس راستے سے جس کا انہیں گمان تک نہیں تھا ثم یوم قیامت یقینی اور پھر ابھی مزید جو ان کی رسوائی ہونی ہے وہ تو قیامت کے دن ہوتی ہے سما یوم قیامت یقزی ہوں یقون عقل تم تو شاق انہیں رسوا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہے گا کہاں ہے وہ آپ کے شریک وہ معبود جن پر ذرہ تھا جن پہ تکیا تھا وہی پتے ہوا دینے لگے وہ کہاں گئے وہ پتے جن کے بارے میں تمہیں سخت حمیت تھی تو نفی جن کی وجہ سے تم مارنے کو دوڑتے تھے جو بھی ان کی نفی کرتا تھا ان کی تکا بوٹی کرنے کو تیار ہو جاتے تھے اتنی حمیت اتنی غیرت اپنے معبودوں کے لیے تمہارے اندر تھی یہ تمہارے من گھڑت معبود ہے وہ کہاں گئے کال ال تم علم الخذ وسو علقافری جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ کہیں گے یقیناً آج کے دن رسوائی اور برائی یعنی بد نصیبی بد بختی کافروں ہی کے لیے ہے اللہ دین تطوفا وفا حمل تو ظالمی انفسین جن کو قبض کرتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں نہ اللہ یاد ہے نہ آخرت یاد ہے نہ نیکی کا خیال ہے کچھ نہیں ہے لگے ہوئے ہیں اپنی عیش پرستیوں میں نفس پرستیوں میں اس حال میں جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں فلق و سلم اس وقت پھر وہ اسلام پیش کریں گے اور اطاعت قبول کریں گے ماں کنہ ناول و منصور نہیں نہیں ہم تو برے کام نہیں کر رہے تھے فرشتوں کے سامنے جو ہے وہ جھوٹ بولیں گے بلا وہ فرشتے کہیں گے ان اللہ علیم کن تم تعمل اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے تھے فٹو اب بابا جہنم خالدین فیا تو داخل ہو جاؤ اب جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ ہمیش رہنے کے لیے فل سبس اور متقبرین اور یقیناً متقبرین کے لیے یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے وکیل علی گینت پکاؤ مذاظر ربوں کو جو اہل تقوا ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں جن کے دلوں میں وہ اخلاقی حص جو ہے وہ بیدار ہے ابھی ان کی روح جو ہے وہ مری نہیں ہے ابھی زندہ ہے بیدار ہے جب ان سے پوچھا جاتا ہے محضان زل ربکم کو یہ کیا قاضر کیا آپ کے پرور نے نے محمد جو سنا رہے ہیں کلام یہ کیسا ہے کالو خیرا وہ کہتے ہیں بہت خیر بہت بھلا ہماری خیر کے لیے ہماری بھلائی کے لیے لینا احسن فی حاضر دنیا حسنا ایسے لوگ جنہوں نے اس دنیا کی زندگی کے اندر احسان کی نیکی کی بھلائی کی نمیش اختیار کی ان کے لیے دنیا میں بھی حسن آئے والا دار الآخرت خیر اور آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے بولا نعم دار المتقین اور کیا ہی اچھا ہے وہ متقیوں کا گھر جن و آدمی نیت کھولو وہ تو ریزیڈینشیل گارڈنز ہوں گے رہنے والے باغات ہوں گے جن میں وہ داخل ہوں گے تجری بنتا لند ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی لہول ما یشا اور ان کے لیے وہاں ہر وہ شے ہوگی جو وہ چاہیں گے کزال کا یز المتقین اس طرح اللہ بدلا دے گا اپنے متقی بندوں کو اللہ تطبفا منایا تو پی جن لوگوں کو جب فرشتے جو ہیں جب قبض کریں گے ان کی روحیں تو وہ کریں گے کہ وہ بہت ستھری ہوں گی روحیں بھی ستھری ہیں ان کی زندگیاں پاک صاف ہیں یقولون سلام علیکم تو فرشتے خود ان سے کہیں گے آپ پر سلام ہو اور خل جنت میں داخل ہو جائیے بما بیما تعملون تم اپنے اعمال کے نتیجے میں ہر یورون عیدا انتا یہ مداح تو اب یہ کس شے کے منتظر ہیں سوائے اس کے کہ فرشتے آ جائیں آدھم کے اور یا امر ربک یا آپ کے رب کا فیصلہ آ جائے یعنی یہ قریش جو ہیں آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں سمجھا رہے ہیں قرآن دو تہائی نازل ہو چکا ہے یہ سب کچھ سن کر جو ابھی کس چیز کے منتظر ہیں اب تو پھر آخری بات یہی رہ گئی ہے کہ فیصلے کا دن آ جائے فرشتے آ جائیں آپ کا رب آ جائے رب و قبل ملک صفا یوم جب جہنم یوم تذکر الانسان و اللہ ذکر اس دن انہیں ہوش آئے گا اور اس دن کا ہوش آنا کس فائدے کا ہر ضرور اللہ تعالیٰ ملائے کا تو کس چیز کے منتظر ہے یہ سوائے اس کے کہ آ جائیں ان کے اوپر فرشتے اور یا کہ امر و ربق یا آپ کے رب کا کوئی فیصلہ آ جائے قزا القفاظ قبل ہی یہی روش اختیار کی تھی انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے وما صلی محم اللہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا قوم آج پر ثبوت پر اللہ نے ظلم نہیں کیا ولاکن کانو انخصہ یسلمون وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے وہ آسا سیاح تو میں ہوں پھر ان پر واقع ہو کر رہی وہ ساری برائیاں جو ان کے عمل کی تھیں یعنی جو بھی انہیں برائی بری سزا ملنی ہے وہ پاداش ہے ان کے برے اعمال کی وہ ہاکا کا اور وہی شہ جو ہے اس نے ان کو گھیر لیا ماں کانو بہی استاف جس کا کہ وہ استحصاب کیا کرتے تھے مذاق اڑایا کرتے تھے وہ کال ندی اشتو لو شاہ اللہ ماں آبد نام نہیں من شہ اور کہتے ہیں یہ مشرق لوگ اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کرتے اللہ تو اللہ کل شہر قدیر ہے ہمیں وہ کرنے ہی نہ دیتا ہمیں روک دیتا ہمیں اس نے روکا نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ امپلائڈ جو ہے اس کی طرف سے پرمیشن ہے اجازت ہے کال نذیلا اشرق اللہ شاء اللہ ما مندو نہیں منشئے نہو ولا اباؤ نہ نہ ہم کسی کو پوجتے اس کے سوا نہ ہمارے آبا و اجداد پوچھتے اگر اللہ چاہتا نہ مندو نہیں شے اور اس کے حکم کے بغیر ہم نے کسی شے کو حرام نہ قرار دیا ہوتا کزال کا فال من قبل اسی طرح کیا تھا انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے عالم رسول البراغ المبین تو ہمارے رسولوں پر سوائے واضح طور پر پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس قسم کی جو کٹ حجتی ہے اور کج بحثی ہے اس میں ہمارے رسول جو ہے وہ تمہارے ساتھ جو ہے نہیں الجھیں گے ان کا کام ہے پہنچا دینا اگر انہوں نے پہنچا دیا ہے تو ان کا فرض ادا ہو گیا باقی یہ کہ جواب دہی تمہیں کرنی ہے فی کل امت ان رسول اور ہم نے تو ہر امت میں ایک رسول بھیجا ان عبد اللہ وطن الطاغ وہ یہی پیغام لے کر آئے کہ اللہ کی بندگی کرو پرستش کرو اور تاغوت سے بچو تاغوت کا انکار کرو یہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں فمن یقر میں تاغوت و یوم مل ہے فقد استم سے قبل غربت وکیل کا تغا سے ہے تغا سرکشی جو بھی سرکش ہے اللہ کی بندگی اور اطاعت سے سرتابی کر رہا ہے وہ تاغوت ہے وہ انسان ہو وہ جن ہو وہ کوئی ادارہ ہو وہ کوئی ریاست ہو کانسٹیٹیوشن ہو کچھ بھی ہو جو بھی اللہ کی ہدایت کا پابند نہیں ہے اور بندگی کے حد سے تجاوز کر کے وہ گویا کہ خود حاکمیت کا مدعا ہی بن جائے وہی تعبت ہے بس چلے باغ اللہ کی بندگی کرو اور تعاون سے کنارہ کشی کرو فمین منحد اللہ تو جب رسول آئے یہ دعوت لے کر تو ان کی قوموں میں سے کچھ وہ بھی ہوئے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی ہوں منحق تک علیہ دلالہ اور ایسے بھی ہوئے کہ جن پر مسلط ہو چکی تھی گمراہی فصیر و فلنگ تو پھر گھومو پھرو زمین کے اندر فنزرو کے فکان عاقبت المقدبین اور دیکھو پھر جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا تمہارے قافلے جاتے ہی ہیں تم اصحاب ہجر کی بستیوں سے بھی گزرتے ہو تم نے وہ سبوت کے مسکن بھی دیکھے ہیں ان کے کھنڈرات بھی دیکھے ہیں تم نے وہ قوم مدین کا علاقہ بھی دیکھا ہے تمہیں معلوم ہے کہ صدوم اور عبورہ کی بستیاں کہاں تھیں یہ ساری چیزیں تمہارے علم میں ہیں ان تحریک اللہ خدا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو بہت حرص ہے بڑی خواہش ہے بڑی آرز و تمنا ہے کہ یہ ہدایت پر آ جائیں فن اللہ لا ملو میوبل تو سن لیجیے اللہ ہدایت نہیں دیتا جس کی گمراہی پر اس کا فیصلہ ثبت ہو چکا یہ اللہ کا ایک قانون ہے اس نے ہدایت منکشف کی ایک آدمی پر ہدایت منکشف ہو گئی اس نے رد کر دی اللہ نے پھر اور موقع دیا پھر اور موقع دیا ایک وقت آ کر پھر اللہ تعالیٰ اب اس کی توفیق سلب کر لے اب وہ حق کو پہچان ہی نہیں سکتا اب اس کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو چکی ہے اس کے بارے میں تو ختم اللہ والا قلوب میں والا سمے والا سارے دشاوا اب اے نبی آپ کتنی ہی خواہش رکھتے ہو آپ کی کتنی ہی تمنا ہو کتنی ہی آرزو ہو کوئی آپ کا کتنا ہی قریبی عزیز ہو آپ کو کتنی ہی اس کے بارے میں خواہش ہو لیکن یہ کہ اللہ کا فیصلہ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک جگہ پر تو کھل کر کہا گیا ان کا اللہ کا حدیم الحب تھا بلا کن اللہ یادی میشہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے چاہیں اللہ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا آپ اپنی سی کوشش کیجئے اپنا فرض ادا کیجئے اور بس ان تحریر اللہ ہدا ہوں فعم اللہ لا یادی میوز جس کی ضلالت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا پختہ اب اللہ اسے ہدایت نہیں دے گا بما الحم بن ناصرین اور ان کے لیے نہیں ہوں گے کوئی بھی مددگار وہ اکثر بلّہ جہاں ایمان ہی اور وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں امکانی حد تک لا لایا معاص یمود اللہ ہرگز نہیں دوبارہ اٹھائے گا اس کو جو مر جائے گا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اکثر و بیشتر تو لوگوں کا قول یہ تھا کہ مرنے کے بعد اٹھیں گے اللہ کے ہاں لیکن اللہ کے ہاں ہماری سفارشی ہے وہ ہمیں چھڑا لیں گے لیکن ایک طبقہ وہاں بھی موجود تھا ایسا کہ جو با سے بادل بہت سرے سے منکر تھا اس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے اب پھر آ رہا ہے یہ کہتے تھے لا یا نہیں اللہ اٹھائے گا جو مر گیا مر گیا گیا ختم ہوا زندگی یہی این اللہ حیات نہ دنیا نمو و نہ ہو بھی مبوسین بلا کیوں نہیں وادن علیہ حق پن یہ وعدہ ہے اس کے ذمے قائم ہے پختہ ہے اللہ یقیناً تمہیں جمع کرے گا اکثر الناس لا عالمون لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے جو یوبئی نہ النبی النظی فی وہ جمع کرے گا اٹھائے گا تاکہ واضح کر دے وہ تمام چیزیں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے یا یالم النظین کفر النحم قانون کا اور تاکہ پوری طرح جان لے یہ کافر کہ واقعی وہی جھوٹے تھے جب انہوں نے جھٹلایا تھا نبیوں کو تو حقیقت میں جھوٹے وہ خود تھے اندما عرب نہ ہو نقول کن فیقون ہمارے لیے تو کسی بھی شے کے بارے میں جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو بس ہمارا قول ہوتا ہے یہ کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو ہے یہ وہ عالم امر کی بات ہے عالم خلق کی نہیں عالم خلق میں بھی اللہ کا اختیار ہے لیکن جو عام قاعدہ ہے قانون ہے عالم خلق کے اندر ٹائم ایلیمنٹ ہے اصل میں اس مسئلے میں اگر تھوڑا سا میں وضاحت کر ہی دوں کہ اب تک جو کچھ میں سمجھ پایا ہوں اس لیے کہ جو بھی فزکس کے میدان میں اب جو ترقی ہوئی ہے تھیوریٹیکل فزکس میں اور theories of the creation of universe اب جو بھی اس وقت دنیا میں جو اعلیٰ علمی سطح کے اوپر جو بھی ہیں لوگوں کے سامنے ان میں بگ بینگ کا ایک کانسیپٹ ہے ایک وقت ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے اور اس دھماکے سے کوئی ایسی شے وجود میں آئی ہے اتنی گرم تھی trillion trillion degrees Fahrenheit یعنی ارب ہا ارب ہا ڈگری کی حرارت والے پارٹیکلس بہت چھوٹے چھوٹے پارٹیکلس وجود میں آئے اور اس کے بعد سے پھر وہ چیزیں جو ہے وہ پارٹیکلس دوڑے ہیں بھاگے ہیں وہ جمع ہوئے ہیں تو ان سے گلیکسیز بنی ہیں اور اس سے پھر یہ کہ ٹھنڈے ہونی شروع ہوئے ہیں کچھ ان میں سے بہت عرصے کے بعد وہ ٹھنڈے ہونے والوں میں سے پھر یہ زمین بھی ہے ہماری یہ سورج سے ٹوٹ کے علیحدہ ہوئی ہے یہ بگ بینگ جو ہے در حقیقت یہ عالم خلق کا آغاز ہے سائنس اس سے آگے نہیں جا سکتی اور بہت حد تک یہ بگ بینگ کے بعد سے جو اب حقائق سامنے ہیں وہ گویا کے کاروبریٹ کرتے ہیں قرآن مجید کے بھی ساری جو چیزیں آ رہی ہیں اس کے ساتھ مطابقت ہے ان کی پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ مادہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا اب ختم ہوا اب یہ بات پیدا ہو چکی ہے کہ ایک خاص وقت پر یہ بگ بینگ ہوا ہے تو کریشن آف یونیورس کی ایک بگننگ ہے اب یہ مانا جا رہا ہے اور یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ ایک خاص وقت کے لیے ایک وقت میں یہ ختم ہو جائے گا اس کے ختم ہونے کے اخبار کیا کیا ہیں مختلف تھیوریز میں اس کو چھوڑ دیجیے لیکن یہ بات اب مان لی گئی ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے تو اسی طریقے سے اور بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جن کے ساتھ اب مطابقت ہو رہی ہے عالم ابر جو ہے اصل میں اس سے پہلے کا ہے میری جو بھی ایک رائے بنی ہے اللہ عالم یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اکثر تو میں دور ترجمہ قرآن میں اس طریقے سے بیان بھی نہیں کیا کرتا میں سمجھتا ہوں شاید زندگی میں آخری مرتبہ یہ موقع ہو رہا ہے تو جو اب تک کی سوچ ہے میں آپ کے سامنے رکھ دوں اس کائنات کی اصل تخلیق ہوئی اللہ کے ایک امرے کن سے سے یہ کن کیا ہے جب میں نے کہا کن تو میری کچھ انرجی تھی جس سے کہ یہ کن کا جو میرا امر ہے وجود میں آیا ہے ڈیوائن انرجی ہے لیکن یہ کہ اس کل نے پھر شکل اختیار کی ہے ایک ایسی روشنی کی کہ جس میں حرارت نہیں تھی خلق نور ٹھنڈی روشنی یہ خلق نور جو ہے یہ حرف کن کا ظہور ہے ذات باری کا نہیں نوٹ کر لیجیے پرانے فلسفے جو ہمارے ہاں چل رہے تھے وہ یہ تھا کہ ذات باری تعالی سے عقل اول وجود میں آئی عقل اول سے پھر فلک اول پھر فلک اول سے عقل ثانی فلق ثانی سے فلق ثانی یہ یہ اقول اشرا اور نو افلاق یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی کوئی سرے سے تصدیق سائنس کے کسی اکتشافات کے ذریعے سے کسی بھی ڈسکوریز کے ذریعے سے نہیں ہوئی یہ ہمارے پرانے فلسفے جو ہیں وہ سارے بشائین کے فلسفے ہیں ارستو کے جتنے بھی ماننے والے ہیں ہمارے بھی اکثر متکلمین جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب ان فلسفوں کے ماننے والے ہیں ان کا دور ختم ہو چکا ہے اصل میں کیا ہے کہ اصل میں اللہ کی ذات سے نہیں یہ کائنات اللہ کے حکم سے لیکن اللہ کا حکم کہاں سے صادر ہوا صادر تو ذات سے ہی ہوا ہے میں جب کہوں گا کل تو وہ کہاں سے آئے گا کل وہ میری ذات ہی سے آئے گا اگرچہ میری ذات میں کوئی کمی نہیں ہوئی سے لیکن یہ کل نے وہ شکل اختیار کی ہے کہ جو خلق نور ٹھنڈی روشنی یہ جو ہے یوں سمجھیے کہ ابھی میٹیریل نور سے پہلے کی بات ہے یہ جو نور جس کو ہم روشنی کہتے ہیں یہ میٹیریل لائٹ ہے یہ لائٹ جو ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں نور خلق نور جس میں کوئی حرارت ہی نہیں ہے یہ میٹیریل نور جو ہے اس میں لائٹ کے ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ حرارت بھی موجود ہے اس مرحلے پر ملائکہ پیدا کیے گئے اسی نور سے اور اس کی حدیث موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے مسلم شریف میں کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا اسی نور سے انسانی ارواح پیدا کی گئی اور سب سے پہلی روح جو پیدا کی گئی وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اول ما خلق اللہ نوری نور روحی نور بھی چونکہ روحانی ہے تو روحی اور نوری یہ گویا کہ مترادف الفاظ ہے یہ پہلا سٹیج ہے ملائکہ کی تخلیق اور انسانی ارواح کی تخلیق اس کے بعد اسی خلق نور میں کسی جگہ پر پھر ایکسپلوژن ہوا ہے یہ ہے بگ بینگ اس ایکسپلوژن کے ذریعے سے آگ اور وہ ٹریلین ڈگریز فارن ہائٹ یا سینٹی گریڈ والے جو ہے وہ گولا جس کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے پارٹیکل تھے لیکن اس کی ہیٹ اتنی تھی یہاں سے فزیکل ورلڈ شروع ہوئی ہے یہ جو دور ہے اس دور میں جنات پیدا کیے گئے اس آگ سے اس آگ کی لو سے اس آگ کی لپٹ سے پھر وہ کرا ٹھنڈا ہونا شروع ہوا جیسے ہمارا زمین کا یہ کرا ہے اس کے بعد کی باتیں اکثر و بیشتر لوگوں کے علم میں ہیں اسی زمین کے اندر سے ہی پھر وہ بخارات نکلے کہ باہر سے نہیں آئے یہ ایٹماسفیئر جو بھی ہے ہماری زمین کے گرد یہ زمین کے اندر سے جب کچھ ٹھنڈی ہوتی ہے آگ تو اس میں سے بخارات جو نکل رہے ہیں وہ اس گرد اس کا حالہ بن گیا ہے اسی سے پانی بنا ہے پانی پھر جو ہے یہاں برستا رہا ہے اور زمین ٹھنڈیوں کا شکڑی ہے تو کہیں نشیب اور کہیں اونچائی کہیں پہاڑ اور کہیں جو ہے وہ نچان تھی تو بارش ہوئی ہے اور ہزار ہر سال تک بارش ہوتی رہی ہے اور وہ پانی جو ہے کان ہو الما اس وقت تک ابھی زمین میں کوئی اور کریشن نہیں تھی پانی ہی پانی تھا یا یہ زمین ہے اندر اور یا پانی ہے اس کے بعد جو ہے وہاں سے پھر حیات کا آغاز ہوا اور وہ حیات جو ہے ترقی کرتے ہوئے پھر بہت عرصے کے بعد پھر انسان کی تخلیق ہوئی اس انسان کی تخلیق کو پھر آدم کی روح کو لا کر اس میں جمع کیا گیا یہ کورونیشن جو ہوئی ہے یہ تاج پوشی جو ہوئی ہے وہاں سے قرآن تذکرہ شروع کرتا ہے آدم کی تخلیق کا یہ ہے وہ نظریہ کہ جو میرے ذہن میں اب تک بنا ہے واللہ اللہ تو یہ جو پہلا دو اچھا یہ بھی سمجھ لیجیے یہ عالم خلق عالم امر علیحدہ علیحدہ اس معنی میں نہیں ہے کہ بس یہاں تک عالم خلق ہے پھر عالم امر ہے عالم امر بھی اس عالم خلق کے اندر گھسا ہوا ہے ملا ہوا ہے جیسے عالم امر سے میری روح متعلق میرے جسم میں ہے اللہ تعالی روح کوئی روح میں نمز ربی وہ عالم امر کی ہے روح کو کوئی وقت نہیں لگتا بات صحیح ہے یہ کسی بھی اللہ کے کسی نیک ولی جو بھی بندہ ہو اگر اللہ نے اس کی اخواق کو جیسا کہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے اس میں جو انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ نیک بندوں کی ارواح کو بھی ملائکہ کے زمرے میں ملائکہ کے طبقۂ اسفل میں شامل کر دیتے ہیں وہ جو بھی کارندے ہیں فرشتے ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں اللہ کے احکام کی تنخیص کر رہے ہیں ان میں سے وہ ارواح بھی شامل ہو جاتی ہیں وہ بھی گویا کہ اللہ کی سول سروس میں ریکروٹ ہو جاتی ہے تو کسی کی روح چاہے فرشتہ ہو اور چاہے وہ کسی اللہ کے کسی بندے کی روح ہو اس کو یہاں سے لے کر اور یورپ تک جانے میں کوئی لمحہ نہیں لگے گا اس لیے کہ وہ عالم امر کی شہر ٹائم نہیں ہے اس کے لیے مکے سے یہاں آنے میں یا یہاں سے مکے جانے میں اسے کو وقت نہیں لگے گا زمین سے عرصے معلّہ تک اور عرصے معلّہ سے زمین تک آنے میں کوئی وقت نہیں لگے گا جب آتے ہیں اور جاتے ہیں اس طرح بلائے تھا اور اروا جا سکتے یہ جو تین چیزیں ہیں روح انسانی فرشتہ اور وہی جن کا تعلق ہے عالم امر سے ان کے لیے ٹائم ایلیمنٹ ہے ہی نہیں لیکن ملائکہ آج بھی موجود ہیں میرے ساتھ دو فرشتے موجود ہیں اور اس وقت جو ہے سمجھ لیجئے وہ حدیث میں آپ کو سنا دوں مجتما بیت میں میوت اللہ ہے نہیں جمع ہوتے لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یتلون کتاب اللہ یتار سن بین ہوں کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہوں اور سمجھ رہے ہوں سمجھا رہے ہوں اللہ نظرت علیہم السکینہ ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے بغشیت الرحمہ اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے سائے میں لے لیتی ہے وہ فتح ملائے کا فرشتے ان کا گھیراؤ کر لیتے ہیں چاروں طرف گھیر لیتے ہیں فرشتے فرشتے موجود ہیں وہ عالم امر کی شے ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے ہم ان سے خطاب نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے جنات آئے ہوئے ہوں ایک جنات مومن جنات کے اندر مومن بھی ہیں وہ بھی قرآن سن رہے ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر گئے تھے نخلا کی وادی میں حضور جب طائف سے واپس جا رہے تھے فجر کی نماز جب آپ پڑھ رہے تھے اور آپ کے ساتھ ایک مقتدی حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے تو ایک جن نات کی ایک جماعت کا گزر ہوا وہ وہاں ٹھہرے قرآن سنتے رہے پھر ایمان لے آئے اور جا کر اپنی قوم میں تبلیغ شروع کر قوم نا عجیب اللہ سمے نہ قرآن ہم تو بڑا عجیب قرآن سن کر آئے ہیں نبوت آ گئی ہے اے ہماری قوم کے لوگوں ایمان میں کیا پتا یا فرشتے تو موجود ہیں ہی ہیں یقین کے ساتھ ہمیں معلوم ہے جنات بھی موجود ہوں جو قرآن سن رہے ہیں لیکن وہ انویزیبل ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئیں گے بس یہ ایک ذہن میں رکھیے عالم امر ملائکہ اور ارواح پھر وہ دور آیا ناری کروں کا اس کے دور میں جنات کی تخلیق ہوئی ہے پھر یہ کرے ٹھنڈے ہوئے پھر یہ پانی یہ بارش یہ ہوا یہ سارے جو عناصر اربا اس سے جو حیات حیات عرضی کا سلسلہ چلا خواہ وہ بایولوجیکل جو ہے جو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں چاہے وہ پلانٹ کنگڈم ہے یا اینیمل کنگڈم ہے یہ حیات عرضی ہے پھر اس کی ٹاپ جو ہے وہ انسان ہے climax of the creation of here on this planet انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا اب ذہن میں رکھیے یہ صورتیں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا حضور کا جو قیام مکے کا دور ہے وہی کے آغاز کے بعد سے اس کا جو آخری زمانہ ہے آخری چار سال کی یہ صورتیں ہیں اور یہ جو صورتیں ابتدائی یہ گویا کہ بالکل آخری زمانے کی ہیں اور اس وقت یہ ہو چکا تھا کہ اب حضور وسلم کی طرف سے ہجرت کا گویا کہ مسلمانوں کو اجازت ہو گئی تھی اگرچہ آپ کے لیے تو ذکر آئے گا اگلی صورت میں ہجرت کا لیکن یہاں پر ہجرت کا عام تذکرہ ہو رہا ہے ولدین حاضر اللہ ہے اور جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی من بعد بعد اس کے کوئی پر ظلم و ستم کیا گیا لنبوئنہم فی الدنیا حسنا ہم انہیں دنیا میں بھی اچھی جگہ دیں گے بل اللہ الاخرت اکبر اور آخرت کا جو ان کا ہے وہ تو بہت بڑا ہے لو یعلمون عالمون کہ ان کو معلوم ہوتا انہیں اندازہ ہوتا اللہ جی صبر ہوں اللہ رب ہی نے وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توقل کرنے والے ہیں بھروسہ سارا اور اعتماد کل کا کل اپنے رب پر وما ارسلنا من قبل کا رجال لوہی الہم اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر انسانوں ہی کو بھیجا مردوں کو بھیجا جن کی طرف ہم وہی کیا کرتے تھے یعنی آپ کو نئے نبی تو نہیں ہے بہت سے نبی آپ سے پہلے آئے آپ کو نئے رسول نہیں ہے بہت سے رسول پہلے آئے اور جو بھی آئے ان کے پاس وہی ہوتی تھی ہوتے تھے انسان فصل ذکر ان کو تم لاتا عالم تو اے لوگوں اے مکے والوں اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو یعنی یہ کہ آخر تمہارے پڑوس میں مدینے میں وہ لوگ آباد ہیں جو رسالت سے واقف ہیں کہ نبوت سے واقف ہے کتابوں سے واقف ہے ان سے پوچھ لو جو پہلے نبی آئے رسول آئے وہ انسان تھے یا فرشتے تھے کیا تھے بل بینات و زمر جمر اور وہ آئے تھے کھلی نشانیاں لے کر اور صحیفے لے کر کتابیں لے کر وانزل نہ لے کر ذکر اب پھر یہ لفظ از ذکر یہاں آیا ہے اور ہم نے نازل کیا آپ کی طرف ہے محمد یہ از ذکر دی ریمبرنس اور دی ریمائنڈنگ بے تم نہ تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے مانس ذلا جو ان کے لیے نازی کیا گیا ان کی جانب والم یا کروں اور تاکہ وہ غور و فکر سے کام لے یہ آج بھی بہت اہم ہے جو منکرین حدیث اور منکرین سنت ہیں ان کے خلاف اس آیت کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے دلیل حاصل کرنے کے لیے کہ یہ فرض منصبی ہے رسول کا کہ وہ کتاب کو واضح کرے طویل تشریف کرے اب وہ تو منکرین سنت جو ہے وہ تو انہیں حق بھی دینے کو تیار نہیں وہ کہتے ہیں بس کتاب ہے اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے رسول نے ہمیں دے دی اب ہم جانے اور کتاب جانے ہاں اپنے زمانے کے لیے ٹھیک ہے انہوں نے کچھ سمجھا دیا لیکن یہاں قرآن کہہ ہے نہیں آپ کا فرض منصبی ہے اس کتاب کے اسرار و رموز کو سمجھانا اس میں کوئی چیز اگر مجمل ہے اس کی اس کی تفصیل بیان کرنا کوئی چیز اگر جو ہے مبہم ہے تو اس کی تبیین کرنا اس کی اس کی وضاحت کرنا یہ آپ کا فرض منصبی ہے وہ الزلہ علیہ کا ذکر تمین اللہ سے مانو چلا جو چیز نازل کی گئی ہے ان کی جانب اس کی آپ تبھی کریں اس کی وضاحت کریں لال لہم یا تفق کروں تاکہ وہ غور کریں افا امین النزین مکر السیات یا یکس اللہ بہم العب تو کیا بالکل نچنت ہو گئے ہیں اس سے بالکل بے خوف ہو چکے ہیں یہ لوگ کہ جو ان بری چالوں کے اندر مگن ہیں لگے ہوئے ہیں اور ہمارے نبی کی دعوت کا راستہ روکنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں انہیں کوئی خوف نہیں یکسف اللہ بحم اللہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے اس کا کوئی اندیشہ انہیں نہیں اور یاد کہ ہم العذاب میں ہے تو لا شروع انہیں کوئی اس کا خوف نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب ان پر آ کے وہاں سے کہ جہاں سے انہیں گمان تک نہ ہو اور یا خدا ہوں کہ تکلو میں ہی ہوں یا ان کی تلک بھلک کے دوران ہی اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لے جبکہ یہ اینڈ سے پھر رہے ہوں اور بڑے ایش کے اندر ہوں اور کوئی جشن منا رہے ہوں تلک پھر میں اس وقت اللہ ان کو پکڑ لے فما ہوں میں موجزین تو اس حالت میں بھی وہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں اللہ کو تھکا نہیں سکیں گے اللہ کو ہرا نہیں سکیں گے اور یاف اللہ تقبر یا یہ ہے کہ ان کو للکار کر انہیں پکڑ لے ایک تو ہوتا ہے کہ اچانک اللہ نے آ کے پکڑا ایک یہ کہ للکار کر جیسے بہادری کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ کسی پر حملہ کرے تو پہلے اسے خبردار کرے للکارے اسے تو اور یاقو اللہ تخوف اللہ چاہے تو للکار کر اور آگاہ کر کے بھی انہیں پکڑ سکتا ہے بھائی نربکم لعف اور رحیم اس لیے کہ آپ کا رب جو ہے وہ تو بہت رعوف اور رحیم ہے یعنی ایسے ہی بے خبری میں لوگوں پر نہیں آتا وہ رسول بھیجتا ہے اگلی صورت میں آئے گا وہ ماک اللہ حتیٰ نواشا رسولہ ہم ان قوموں پر عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ ہم نے رسول نہیں بھیج دیے رسولوں کو بھیج دیا انہوں نے اتمام حجت کیا حق کا حق ہونا واضح ہو گیا باطل کا باطل ہونا واضح ہو گیا ہر شے جو ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا پھر بھی جو لوگ اڑے رہے کفر پر اور ظلم پر اور گناہ پر پھر ان کو ہلاک کیا گیا اب علم اللہ بن شعیب رفیع و ضلع اللہ کیا یہ دیکھتے نہیں ہے ان تمام چیزوں کو جنہیں اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے جو سائے ہیں وہ ڈھلتے ہیں کسی کے داہنی طرف کبھی بائیں طرف سد جدل اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے وہ ہم داخرون اور وہ بہت آجزی کی کیفیت میں ہوتے ہیں یہ اصل میں ایک جس کو کہتے ہیں کہ پکچر ہے جو کھینچی جا رہی ہے چشم تصور سے دیکھیے جیسے کہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ صبح کے وقت یعنی دوپہر کے وقت جو ہر چیز کڑی ہے سایہ بھی اس کا سب سے چھوٹا ہے اس کے بعد جو ہے وہ سورج ڈھلنا شروع ہوا سایہ بڑھنا شروع ہوا جیسے کہ وہ اب رکو میں چلا گیا اور وہ سایہ اور پھر سجدے میں پڑ گیا صبح کے وقت اس سے ہو رہا ہوتا ہے جبکہ سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو گویا کہ یہ سائے جو ہیں چیزوں کے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرتے رہتے ہیں اب بعض جو ہے ان میں وہ دائیں طرف سایہ ہوگا بعض کا بائیں طرف ہوگا اس لیے کہ سورج اگر جنوب کی طرف ہے تو دائیں جو ہے دائیں طرف ان کا جو شمال کی طرف سایہ پڑے گا اور اگر سورج شمال کی طرف گیا ہوا ہے تو سایہ جو ہے وہ بائیں طرف آ جائے گا جنوب کی طرف آ جائے گا ولی اللہ و ما فی الارض من دابۃ والملائکۃ وهم لا یستكبرون اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہیں ہر شے ہر وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے چاہے وہ چوپائے ہیں اور چاہے وہ فرشتے ہیں آسمان میں وہ لا یشفک اور وہ ہر جس تکبر سے کام نہیں لیتے یا خاتون رب من فوقهم وہ تو اپنے رب سے خوف زدہ رہتے ہیں ہر وقت نرزاں ترساں رہتے ہیں اپنے اوپر سے وہ یا فلون اور کرتے ہیں وہی کچھ جس کا کہ انہیں حکم ہوتا ہے یہ فرشتوں کے بارے میں یہ یہاں بھی آیا ہے آگے بھی آئے گا لا یاسن اللہ معمر ہوں یا فلون مایو بھر یہ آئے تو سجدہ ہے سجدہ کر دیجیے اللہ تک تو اللہ حسنین اور اللہ نے فرمایا ہے کہ دو خدا نہ پکڑو دو خداؤں کو نہ مانو ہوا واحد وہ تو ایک ہی معبود ہے اکیلا فیا یا فرمول پر صرف ہی سے ڈرو ولہ معافی سما بات و ولہ الدین واسبا اسی کے لیے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور اسی کے لیے ہے عبادت اور اطاعت ہمیشہ ہمیش اب غیر اللہ تک تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کا تقوی اختیار کرتے ہو وما بکم من نعمت فمن زمین اللہ جو نعمت بھی تمہیں میسر ہے جو نعمت بھی تمہیں حاصل ہے وہ اللہ کے پاس سے آئی ہے اللہ کی عطا کردہ ہے سما ادا مسقم و در تجرون اور پھر تمہیں اگر کبھی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی جناب میں گڑ گڑاتے ہو چیختے چلاتے ہو دعائیں کرتے ہو تو اسی کو پکارتے ہو سما ادا کشف اور در اور پھر جب تم سے وہ تکلیف جیسے کو دور کر دیتا ہے ادا فریق انکم میرا مہنگ و تو پھر تم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتا ہے یک فروب بیمار آتے نہ تاکہ وہ ناشکری کریں اور منکر ہوں اور انکار کریں ان چیزوں کا جو ہم نے انہیں دی ہیں تو برت لو مزے اڑا لو کچھ دن کی بات ہے لمون ان قریب تم جان لو گے حقیقت کھل جائے گی وجہ جلون نسیما مما راہ اور یہ ان چیزوں کے لیے بھی جن کے لیے کوئی علم ان کے پاس نہیں ہے جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے حصہ لگاتے ہیں یہ سورہ نام میں آ چکا ہے کہ وہ اللہ کے نام پر بھی یہ نکالتے تھے اپنے وہ چوپایوں میں سے بھی اور اپنی وہ جو بھی کھیتی میں سے آتا تھا اناج آتا تھا کہ یہ ہم نے نکال دیا اللہ کے نام کا اور یہ نکال دیا اپنے بتوں کے نام کا یا اپنے معبودوں کے نام کا وہ لا یا نصیب رکھنا یہ سارا ہم نے دیا اور اس میں سے وہ نکالتے ہیں ان لوگوں کے نام پر اور ان کا حصہ بنا دیتے ہیں جن کے لیے کوئی علم نہیں کوئی صنعت نہیں کوئی دلیل نہیں لطف کن تم تفترون خدا کی قسم تم سے سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا بات پرس ہوگی جو یہ اختراب کرتے رہے تم اور جو تم نے گھر لیے تھے معبود بھائی للون اللہ بنا کے صبح اور دیکھیے انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دے دی ہیں پاک ہے وہ اس سے وہ لہم مایشتہ اور ان کا حال یہ تو خود انہیں بیٹے پسند ہیں انہیں تو وہ چیز جو پسند ہے وہ اپنے لیے اور اللہ کو الاٹ بھی کی انہوں نے تو بیٹیاں الاٹ کی بھائی جلون اللہ بنا کے صبح بھائی وہ بشرا مایشت بنسا اور جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے آپ کے یہاں بیٹی ہوئی ہے مبارک ہو ذل اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے وہ ہوا قزوین اپنے اندر ہی اندر وہ اپنے رنج کو اور صدمے کو گھونٹ رہا ہوتا ہے کیا کرے کس طرح پیے اپنے اس رنج کو غصے کو یہ توارا من من القوم سوئے ما بشرا بھی اب وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے یہ جو بشارت اسے دی گئی کتنی بری بشارت دی گئی بیٹی کا باپ بن گیا ہے تو گویا کہ اب منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا یہ توارا من القوم من سوئے بشرا بھی ایوم سے کہ اللہ اور اسی ششو پنج میں ہے کہ اس ذلت اور رسوائی کے باوجود اس بیٹی کو اپنے پاس روکے رکھوں اسے زندہ رہنے دوں اب یا دست یا جاؤں اور اسے مٹی میں دفن کراؤں مٹی کے اندر دبا آؤں اللہ سا ما یا آگاہ ہو جاؤ بہت برا ہے وہ فیصلہ جو یہ کرتے ہیں للذین لا یؤمنون بالآخرت مثل الصاؤ یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے پھر نوٹ کیجیے گا بار بار جو بات آتی ہے انسان کے عمل کے اعتبار سے جو چیز اہم ترین ہے وہ ایمان بالآخرہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے مسل السو ان کے لیے تو بری مثالیں ہیں ولی اللہ مسل اللہ اور اللہ کی مثال ہے بہت بلند اللہ تعالیٰ کی شان ہے بہت بلند وہ عزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا ولافظ اللہ اللہ سے ظلم رقال اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کے پاداش میں فوراً پکڑ لیتا تو اس زمین میں کوئی ایک بھی چلنے والا نہ آتا حیوان کوئی جانور چھٹتا ہی نہ یہاں پر وہ فوراً پکڑ لیتا تو کون بچتا ولاکی جو اکثر ہوں ملا مسمہ نہیں اس کا طریقہ یہ ہے وہ کرتا ہے ڈھیل دیتا ہے مہلت دیتا ہے اصلاح کا موقع دیتا ہے پیدا جا اجل ہوں ہاں البتہ جب وہ اجل ان کی آ جاتی ہے وہ وقت معین آ جاتا ہے نہ یستاخرون ساخ ولا ساچنون تو نہ وہ پیچھے سرک سکیں گے اور نہ آگے کھسک سکیں گے وہ وقت معین ہے بھائی یا ضرور اللہ ما یکربول اور یہ اللہ کو تو دے رہے ہیں وہ جو انہیں پسند نہیں یعنی بیٹیاں اور دیتے ہیں اللہ کو یا اللہ کے لیے قرار دے رہے ہیں وہ جو انہیں پسند نہیں ہے وہ تصف ولسن توم الق اور یہ سب ان کی زبانیں جو ہیں وہ جھوٹ گھڑ رہی ہیں بیان کر رہی ہیں جھوٹ ان لحم الحسنہ ہمارے لیے تو اچھی سے اچھی چیزیں ہیں انشاءاللہ اللہ نے یہاں بھی ہمیں نوازا ہے اور آخرت میں بھی نوازے گا جب ہمیں یہاں دولت دی ہے عزت دی ہے وجاہت دی ہے سرداری دی ہے چودراہٹ دی ہے تو گویا کہ اللہ کہ ہم محبوب ہیں تو جب محبوب ہے تبھی دیا ہے نا سب کچھ تو آخرت میں بھی ہوگا لاجرا ماننا لہم النار نہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرت میں ان کے لیے آگ ہے واندہ مفرتون اور یہ تو ان کی ذرا رسی دراز کی جا رہی ہے دنیا میں تاکہ وہ اپنی گناہ کے کمانے کے اندر اور جری ہو کر اور آگے بڑھتے چلے جائیں صلاحد رسنا اللہ من قبل کا قسم ہے اللہ کی ہم نے بھیجا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی بہت سی امتوں میں بہت سی قوموں میں اپنے رسولوں کو فضین الحم رہوں شیطان و اعمال لیکن شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کیے رکھا وہ اسی میں خوش رہے مگن رہے ہماری تہذیب ہمارا کلچر ہماری روایات ہماری ٹریڈیشنز ہماری جو ہے یہ سب سے اعلیٰ ہے فضین الحم رہموں شیطان و اعمال ہوں فہو ولی تو اب اور آخرت کے دن جو ہے اب وہی ان کا رفیق اور ساتھی ہے وہ عذاب العلیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ومان ضلع علیہ کل کتاب اللہ تبین الحم النزیق تلفوفی اور نہیں اتاری ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب قرآن حکیم مگر اس لیے کہ آپ واضح کر دیں کھول دیں دیکھیے وہ مضمون دوسرے مرتبہ بھی آ رہا ہے ایک کانورس انداز میں بھی آ رہا ہے تمین الحم النزیق تلفقی جن جن چیزوں میں اختلافات ان کے ہو رہے ہیں ان میں آپ پوری طرح کھول کر بیان کر دیں واضح کر دیں حقیقت جو ہے ان پر منکشف ہو جائے وہ ہدم و رحمت اللہ قومی یومنون اور وہ ہدایت بن کر اتاری گئی ہے رحمت بنا کر اتاری گئی ہے ان لوگوں کے حق میں جو اس کو ماننے والے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے سورہ یونس کی دو آیات بھی دوبارہ یاد کر لیجیے یا یوناس پر جات كو موز تم رب کم و ان لباف صدور ہُم و رحمت المن فل بغل اللہ و برحمۃ ہیل یف رہا خیروا یما وہ اللہ ہی ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی واہیا الارض بعد موتها موت زندہ کر دیا زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد ان یسمعون یقینا اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو سنتے ہو حقیقت سنتے ہو حیوانوں کا سا سننا نہ سنتے ہو انسانوں کا سا سننا سنتے ہو دیدن دیگر آموش سنیدن دیگر آموز دم چیز پیامیز سنیدی نہ سنی دی یہ سانس جو تمہارا آ رہا ہے یہ ایک اللہ کا پیغام ہے سنتے ہو کہ نہیں سنتے در خاک تو جلوئی آمیز نہ دیدی تمہارا جو یہ خاکی وجود ہے تم خاک سے بنے ہو صحیح ہے لیکن اسی کے اندر ایک جلوائی ربانی بھی موجود ہے اس میں روح ربانی بھی پھونکی گئی ہے اس میں نور بھی ہے دم سنی دی نہ سنی دی نہ دی دی تم دیکھتے نہیں ہو تمہارے اندر کیا کچھ ہے وقی تم سے رول نہیں دیکھتے ہو اپنے اندر کہ تمہارے اندر ہم نے کیا چیز مدیت کی ہے دیدن دیگر آموش سنی دن آموز آموش ذرا دوسرا دیکھنا سیکھو اور دوسرا سننا سیکھو حیوانوں کا سا دیکھنا حیوانوں کا سا سننا یہ تو تمہیں حاصل ہے انسانوں کا سا دیکھنا انسانوں کا سا سننا سیکھو اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا تو یہاں پر ہم نے دیکھا تھا لقومی یتفکرون لقومی یاقلون اب یہاں آیا لقومی یسمعون جو حقیقت میں سننے والے ہیں ان لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٍ مما في بطونه من بين ودم لبنا خالصا شائغا للشاربين صدق الله العظيم کریشن آف یونیورس کے ضمن میں میں نے جو چند باتیں آپ سے عرض کی تھیں اس کے ذمن میں خیال آیا کہ آپ کو ایک شعر بھی سنا دوں عبد القادر بے دل بہت بڑے شاعر اور بہت بڑے فلسفی گزرے ہندوستان میں اورنگزیب کے زمانے میں تھے اور انہیں دنیا کے چوٹی کے فلسفیوں میں شمار کیا جاتا ہے ان کا یہ شعر بڑا عجیب ہے ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی اے بہارے نیستی اس قدر خود ہوشیار باش ہر دو عالم خاک شد دونوں عالم خاک ہو گئے اب یہاں جو مفہوم میں لے رہا ہوں شاعر کے ذہن میں کیا تھا کیا نہیں تھا وہ جانے اور اللہ جانے لیکن ہر دو عالم عالم امر عالم امر نیچے اترا عالم خلق کی شکل میں اور عالم خلق میں ہوتے ہوتے اترتے اترتے اترتے اترتے تنزل مٹی پیدا ہو ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی اب آدمی کا نقش بدلنا شروع ہوا اب یہاں سے حیات عرصی کا سلسلہ شروع ہوا گویا کہ انسان کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالی نے دونوں عالموں کو تنزلات کی بے شمار منازل سے اتار کر اور خاک تک پہنچایا تا بست نقش آدمی اے بہارے نیستی اب یہ نیستی جو ہے سمجھ لیجئے چونکہ فلسفہ وحدت الوجود کا یہ ہے کہ اصل حقیقت جو ہے اور اصل وجود تو اللہ کا ہے باقی جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقی وجود نہیں ہے لیسٹ ہے یہ حس نہیں ہے صرف یہ شکلیں ہیں صورتیں ہیں امیجز ہیں بلو مافی کون وہم اور خیال اور کوسن فی مرایا اور دلال تو یہ نیست ہے یہ جو عالم وجود ہے جسے کہا جا رہا ہے نیستی اس عالم کی بہار انسان ہے کلائمیکس آف دس کریشن خلق تو ہوب یدیا مسود ملائک خلیفۃ اللہ تو اے بہار نیستی از خود قدر خود ہوشیار باش ذرا اپنے مقام و برتبے کو سمجھو کہ تمہارے وجود کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دو عالم کو تنزلات کی کتنی منزلوں سے نیچے اتار کر خاک کیا ہے تب تمہارا نقش بننا شروع ہوا اور یہ عبد القادر بے دل وہ ہیں کہ جن کے آگے مرزا غالب بھی پانی بھرتے ہیں طرز بے دل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خاں قیامت ہے آسان کام نہیں ہے جو انداز ہے ریخت بے دل کا اب چلیے آگے تو ان میں لقوف لگا جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے جو مختلف نعمتیں انسانوں کے لیے بنائی ہیں پیدا کی ہیں ان کا ایک ایک کر کے تذکرہ ہو رہا ہے اور ان کے لیے تمہارے لیے تمہارے جو چوپائے ہیں مویشی ہیں ان میں بھی عبرت ہے سبق ہے ان کو دیکھو اور اللہ کی حکمتوں کو پہچانو نسخی کم مافی بتکو نہیں ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے پیٹوں میں کیا ہوتا ہے ممبین فرش گوبر ہوتا ہے وہ دمن یا خون ہوتا ہے پھر چاک کرو گے کیا نکلے گا لبن اب ان دونوں کے مابین سے اللہ تعالیٰ تمہیں پلا رہا ہے دودھ لبنن خالصن ستھرا صاف سائز الشاربین بین پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار خوش ذائقہ ممن سمرات نقیر و اور کھجوروں کے پھلوں سے بھی اور انگوروں سے بھی تب تک امین ہو سکرم و رشتہ حسنا اس سے تم نشے کی چیزیں بھی بناتے ہو اور یہ کہ رشتے حسنا بھی ہے بہترین رزق بھی ہے تمہارے لیے ان نفیز اس قومی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام واہ کا دیار اور تیرے رب نے وہی کی شہد کی مکھی کی طرف یعنی اس کی فطرت میں یہ چیز ودیت کر دی ارے من من الجبال بیوتم و الشجر یارشون کہ گھر بنا پہاڑوں پر بھی اور درختوں پر بھی اپنے چھتے لگا گھر بنا اور جو یہ ٹٹیاں باندھتے ہیں کھجوروں کے انگوروں کی بیلوں کے لیے اس کے اوپر بھی وہ جا کے وہ اپنا بھی ڈیرا لگا لیتے سما کلی من کل سمارات پھر ہر طرح کے میووں میں سے کھا یعنی ان کے رس چوس فصلوں کی سو بولا رب بے کا اللہ اور پھر اپنے رب کے راستوں پر چل وہ راستے کے جو صاف پڑے ہوئے ہیں کہ جن میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر یہ ہے شہد کی مکھی من متمنہ اس کے پیٹوں سے نکالتا ہے نکلتا ہے شرابوں نے یعنی مختلف الوان ہو جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں ہے شفا جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے جن جن پودوں کے پھولوں کا رس اس نے چوسا ہے اس کے خواص اس کے اثرات اس کی تاثیرات جو ہیں وہ شہد میں آ جاتی ہے وہ شہد تو گویا کہ وہ کشید کر رہی ہے ان ان پھلوں کے اندر اور ان جو جو کچھ تاثیرات ہیں وہ شہد میں آ جائیں گی اور جڑی بوٹیوں سے گویا اس طریقے سے شہد میں وہ ادویات کے اثرات اثرات کر رہے ہیں ان نفیز نفیزہ قومی تفکر کروں اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے غور غور و فکر سے کام لیں صبح یہ توفاق ہوں اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر وہی تمہیں قبض کر لے گا موت دے گا وفات دے گا وہ بالکل من یورند الا اور غلوم اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑی ہی ضعیف عمر کو پہنچ جاتے ہیں بڑی ردی عمر وہ ضعیف عمر جس میں کہ انسان دوسروں پر بوجھ بن جائے اور نہ صرف یہ کہ دوسروں پر بوجھ بن جائے لیکن لا عالم امن باد علم کہ نہ جانے سب کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی آپ کو معلوم ہے ڈیمنشیا بھی ہو جاتا ہے ذہنی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں یادداشت ختم ہو جاتی ہے بڑے بڑے عاقل اور بڑے بڑے فلسفی اس عمر میں جا کے جو بچوں کی سی باتیں کرنے لگتے ہیں ان اللہ علیم القدیر یقین اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے قدرت والا اللہ فض الباد آباد رسک اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے اب یہ رزق کی فضیلت ایک تو وہ ہے جو مادری اسباب و وسائل ہے یہ بھی رزق ہے اس میں بھی اللہ نے فضیلت دی ہے لیکن یہ کہ کوئی سوشلسٹ اور کمیونسٹ جو ہے اس پر اعتراض کر دے گا یہ اللہ کی طرف کیوں منسوب کرتے ہو یہ تو لوگوں نے غلط نظام بنا رکھا ہے لیکن سوال تو یہ ہے کہ ذہنی صلاحیتیں بھی تو اللہ نے سب کو برابر نہیں دی جسمانی قوت بھی تو سب کو برابر نہیں دی یہ بھی تو رسک ہے اصل رسک تو یہ ہے جو جینز ملے ہیں جو صلاحیتیں ملی ہیں وہ کسی کے اپنے چوائس پر تو نہیں اور سب کی برابر نہیں ہے اس میں بھی فرق ہے کسی کو فضیلت دی ہے کسی کو کسی اعتبار سے کسی کو کسی اعتبار سے ورما فصل آباد کو ملابادل رسک فبل نظیر ہی ملا بامل کر تم نہیں دیکھتے کہ جن لوگوں کو رسک میں فضیلت دی گئی ہو وہ لوٹا دیتے ہو اپنا رسک اپنے غلاموں کو یعنی جو ان کے غلام ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ تقسیم کر لیں ان کو بھی مالک بنا دیں یہ تو نہیں ہوتا یہ اصل میں نفی کی جا رہی ہے کہ تم نے جو سمجھا کہ ایک بڑا خدا ہے یہ چھوٹے خدا جو ہے یہ در حقیقت اس کے تو ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ خدمت گار ہی ہیں لیکن چونکہ اس کے خدمت میں رہتے ہیں اور اس ہماری کو سفارش کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ چھوٹے ہیں تو جیسے تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر نہیں کر سکتے کیا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے برابر کر لے گا کیا ان میں سے کسی کی جو ہے اللہ کے اوپر چلے گی کیا وہ اللہ سے اپنی بات بنوا لے گا فہم فی سوا کوئی شخص اپنے غلاموں کو اپنی ملکیت میں برابر کا شریک نہیں کرتا افب نعمت اللہ یہ بہدون اور کیا تو پھر کیا یہ اللہ کی جو نعمت ہے اس کا انکار کر رہے ہیں انفسکم ازواجا اللہ نے تمہاری اپنی نو ہی سے تمہاری بیویاں بنائی جوڑے بنائے زوج کا لفظ عربی میں دونوں طرف جاتا ہے عورت کے لیے مرد زوج ہے اور مرد کے لیے اور زوج ہے زوج جوڑے کو کہتے ہیں لکم جان یہاں انفسکم سے براد کیا ہے تمہاری نو ہر جاندار کا جوڑا جو ہے اسی کی نو میں سے ہے ایک اسپیشیز ایک ہی ہے جو بھی جانور ہے اسپیشیز ایک ہے اس کے جینڈرز مختلف ہیں جن سے جدا ہے لیکن یہ کہ جہاں پہ نو کا تعلق ہے وہ ایک ہی ہے وہ لکم بن الواج کم بنی اور پھر تمہاری بیویوں سے یا تمہارے جوڑوں سے تمہارے لیے اس نے بیٹے بنائے وہاں فدتن اور پوتے یا تمہیں عطا کیے کم یہ بات اور ساری پاکیزہ چیزیں تمہیں دی اف ابل بات لے بے نعمت اللہ ہوں یا یہ نعمت طرف دیکھیے بار بار اس صورت میں آ رہا ہے تو کیا یہ باتیں پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں کفران نعمت کرتے ہیں من اللہ اور یہ پوج رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو جنہیں کوئی اختیار نہیں ہے ان کے لیے کسی رزق کا نہ آسمانوں سے نہ زمین سے بلا یشکتی نہ اس کی قدرت رکھتے ہیں یہ دیر میں رکھیے کہ یہ جو مشرقین عرب تھے اپنے ایام جاہلیت میں بھی تلبیہ جو پڑھتے تھے لبیک اللہ لبیک لبیک اللہ شریک الک لبیک تو اس میں موجود تھا لا شریک شریق اللہ شریکن تم لے ماں ملک تیرا کوئی شریک نہیں ہاں وہ شریک کہ جو کچھ اس کا اختیار ہے اس کا بھی مالک تو ہی ہے یعنی بالآخر آخر اختیار تیرا ہی تیرا ہے کسی تیرے شریک کے پاس کوئی اختیار جو ہے تو اس سے آزاد ہو کر آٹونس کوئی اختیار اس کے پاس نہیں ہے تم لے کو ماں مالک تو ہی اس کا بھی مالک ہے اور جو بھی اس کا اختیار ہے وہ بھی در حقیقت تیرا ہی عطا کردہ ہے یا تیرا اختیار مطلب اس کے اوپر بھی غالب ہے تو گویا کہ جیسے عیسائیوں کے ہاں انہوں نے توحید کو تصلیف میں بدلا پھر تصلیف کو توحید میں لے آتے ہیں three in one one and in three اسی طریقے سے مشرقین عرب توحید کے اندر شرک پیدا کرتے ہیں شرک کو پھر لوٹا دیتے تھے توحید کی طرف اللہ نبول تو دیکھو اللہ کے لیے تو مثالیں بیان نہ کیا کرو اگرچہ اسی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں ولی اللہ مسل العلیٰ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہستی ہے بہت بلند و بالا ہے اصولی طور پر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی مثال یا اللہ کی شان بہت بلند ہے لیکن کوئی مثال بیان نہیں کر سکتے اس کے لیے مثال جو بھی لائیں گے عالم خلق سے لائیں گے اپنے ذہن سے لائیں گے محدود سوچ ہے محدود تصور ہے ہماری قوت متخیلہ محدود ہے جو بھی شے لائیں گے اس محدود سے وہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مطلق اور جو ہستی ہے ایبسلیوٹ ایگزٹینس جس کی ہے جس کے ایٹریبیوٹس ایپسلوٹ ہیں ان کے اوپر اس کو کوئی مثال ثابت نہیں آ سکتی اور یہ صحیح بات ہے اگرچہ دینا پڑتا ہے اللہ کے افعال کے لیے اللہ تعالیٰ جو کچھ کر رہا ہے جس طور سے کر رہا ہے کچھ نہ کچھ الفاظ استعمال کرنے پڑ اللہ کا ہاتھ اللہ کا چہرہ اللہ کا پاؤں اللہ کا تخت اللہ کی کرسی اللہ کا عرش ابھی سب چیزیں آئیں گی لیکن یہ کہ ان کی اصل حقیقت کو ہم بالکل نہیں جانتے اور ہم خود کوئی مثال بیان کریں اللہ کے لیے اس سے روک دیا گیا فلا فلاح اللہ وہلم چنانچہ یہ بات جو آئی ہے سورہ شورا میں تو بلکہ کیٹیگوریکلی آئی ہے نئی سکم اس نہیں شہی اس کے مثال کسی کوئی شے بھی موجود نہیں ان اللہ عالم و تم اللہ عالم اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ضرب اللہ مثلا عبد مملوکن اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے تمہارے لیے ان کے شرک کی نفی کے لیے عبد مملوکن ایک بندہ ہے غلام ہے مملوک ہے لا یقدر و عالشہ اس کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں کچھ کر ہی نہیں سکتا ایک بہت بندہ ہے وہ من رزت نہ ہو ممنا رز کر اور ایک شخص وہ ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے بڑا اچھا رسک دیا ہے رسک میں مال بھی آ سکتا ہے علم بھی آ سکتا ہے وہ سے کو مل صرف جا جہرا پھر وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے کھلے بھی اور چھپے بھی یعنی مال بھی خرچ کر رہا ہے اور علم دیا ہے تو علم تقسیم کر رہا ہے لوگوں کو پہنچا رہا ہے تعلیم دے رہا ہے تلقین کر رہا ہے نصیحت کر رہا ہے حل کیا یہ برابر ہو جائیں گے الحمد للہ کل تعریف اور شکر اللہ کے لیے ہے بل اکثر ہم لا امور لیکن اکثریت جو ہے علم نہیں رکھتی یعنی اللہ کے ایک وہ بندے ہیں کہ جو اس کے کام میں لگے ہوئے ہیں امر بالمعروف نہیں بن کر کر رہے ہیں علم پھیلا رہے ہیں یا اللہ نے مال دیا ہے تو اس کے دین کے لیے خرچ کر رہے ہیں یا اب نائے نو میں سے جو لوگ ضرورت مند ہیں محتاج ہیں ان کو دے رہے ہیں اور ایک وہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں اختیار ہی نہیں ہے وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا تو یہ برابر کیسے ہو جائے گا ضرب اللہ رجلین اب اللہ نے دو اور انسانوں کی مثال بیان کی احادما اب کب و یقر والا شعین وہ ہوا کل مولا ایک شخص کے دو غلام ہیں ایک جو ہے ان میں سے وہ گونگا ہے اور وہ کسی کام کی صلاحیت نہیں رکھتا اور وہ تو اپنے آقا کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے روٹی تو توڑتا ہے کھانا تو کھاتا ہے اس میں صلاحیت کوئی ہے ہی نہیں وہ کام کر نہیں سکتا غلام جو لوگ ہوتے تھے آکاؤں کے وہ کما کے بھی لاتے تھے اور ان کی کمائی سے جو ہے وہ لوگ فیش کرتے تھے لیکن ایک غلام ایسا ہے نکما ہے اب کم الکرا شعین ہوا وہ کل اللہ مولا جس لایات بخیر جہاں کہیں بھی وہ آکا اس کو بھیجتا ہے وہ کوئی خیر لے کر نہیں آتا نہ کوئی نفے کی بات نہ کوئی نفع ہر یہ ہوا کیا برابر ہوگا وہ بندہ وہ غلام وہ من یامر مراد اور ایک اور غلام اس کا ایسا ہے کہ جو حکم دیتا ہے عدل کا وہ ہوا اعلیٰ صلاط مستقیل اور وہ سینی راہ پر قائم ہے یہ مثال دے رہا اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں کی کہ میرے بھی تو غلام تم سب میرے غلام ہو ایک میرے وہ غلام ہے کہ جو میرے رزق کو جو ہے وہ تو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں لیکن میرا کام کوئی نہیں کر رہے میرے دین کی خدمت کوئی نہیں کر رہے میری کتاب کی خدمت نہیں کر رہے میری مخلوق کی خدمت نہیں کر رہے خدمت خط نہیں کر رہے روٹیاں توڑ رہے ہیں میرے دیے ہوئے حصے سے جو ہے وہ کھا پی رہے ہیں ایش کر رہے ہیں یہ اس غلام کے مانند ہیں کہ جو اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے اور ایک غلام وہ ہے کہ جو اس خدمت میں لگا ہوا ہے نیکی کا حکم دے رہا ہے بدی سے روک رہا ہے دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں دن من دھن لگا رہا ہے بہو اعلیٰ صراط مستقیم بل اللہ غیب السماوات مسلما آسمانوں آسمان اور زمین کے سارے بھید ساری کھلی باتیں ساری چھپی باتیں اللہ ہی کے لیے مما امرسات اللہ کل پسند اور قیامت کا معاملہ تو بس ایسے ہوگا جیسے ایک نگاہ کا ڈپک جانا اچانک آئے او ہوا اقرب یا شاید وہ اس سے بھی قریب پر ہو ان اللہ اعلیٰ کل شاہ قدیر یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا اللہ نے تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے کوئی علم نہیں تھا واقعہ یہ ہے کہ انسان کا بچہ جس قدر کمزور اور ضعیف ہوتا ہے شاید کسی حیوان کا بچہ اتنا کمزور نہیں ہوتا آپ نے بکری کے بچے کو دیکھا ہوگا نوزائیدہ کو وہ تھوڑی دیر بس اس کی ٹانگیں لٹکھڑاتی ہیں بس تھوڑی دیر فوراً ہی ولادت کے بعد ٹانگوں میں کھڑا ہوگا لیکن یہ کہ انسان کا بچہ جتنا لا علم جتنا ضعیف جتنا کمزور جتنا ڈیپینڈنٹ جتنا محتاج ہوتا پھر اللہ نے تمہیں سماعت دی دی اور افیدا دیے یہ افیدا کا جو عام طور پہ ترجمہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا دل لکھا ہوتا ہے مجھے اس سے اختلاف ہے میرے نزدیک افیدا جو ہے اس سے مراد جو ہے عقل ہے لیکن یہ میں اس پر گفتگو کروں گا اگلی صورت میں انشاءاللہ اللہ ان سم اول بسر اول فواد اک اللہ کا کان آنہ مسولہ وہ جو آئے تھے سورہ بنی اسرائیل کی وہ اس موضوع کے اوپر اہم ترین ہے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان اور آنکھیں دی اور عقل دی یہ اصل میں ریلیشن شپ یہ ہے کہ یہ سینس ڈیٹا ہے آنکھوں سے کانوں سے یہ ڈیٹا جیسے کہ آپ آج کل کمپیوٹر میں ڈیٹا جو ہے فیڈ کرتے ہیں اس کے اندر پھر وہ اس کو پروسیس کرتا ہے پھر وہ انفر کرتا ہے پچھلی میموری کے ساتھ ٹیلی کرتا ہے پھر اس سے کوئی نیا نتیجہ نکالتا ہے تو یہ جو برین کمپیوٹر یہاں رکھا ہوا ہے یہ ہے جس کو کہ سینس ڈیٹا جا رہا ہے آنکھوں سے کانوں سے چھو کر چک کر سونگ کر جو بھی صلاحیتیں ہمارے اندر ہیں ان سے وہ سارا سینس ڈیٹا جو ہے وہ وہاں جا کر پھر پروسیس ہوتا ہے اس کو پروسیس کر کے اس سے نتیجہ نکالتا ہے وہ ہے عقل وہ جو انسان کے اندر یہ ذہن استعمال میں جو رکھا گیا ہے فواد سے میرے نزدیک مراد یہ ہے اور میں اس پر جازم ہوں وجال القم السما تشکرون تاکہ تم شکر کرو ان چیزوں کا ان نعمتوں کا حق مانو حق ادا کرو ان چیزوں کو ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرو علم یا قید مسفرات ان جب جمع سماج یہ دیکھتے نہیں پرندوں کو کہ وہ فضا کی اس خالی خلا کے اندر حکم یہ بالکل مسخر ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو تیر رہے ہیں مایوں سے انہیں نہیں تھاما ہوا کسی نے سوائے اللہ کے ان نفیز ہیں ان لوگوں کے لیے جو ماننا چاہیں یا جو ایمان رکھتے ہو جادم تم سکن اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکون اور سکونت کی جگہ رہنے کی جگہ تمہیں فراہم کی ہے جاد رقم ان جلود الانعام اور بنا دیے تمہارے لیے تمہارے چوپاوں کی کھالوں سے بیوتن ایسے گھر یعنی خیمے یہ جانوروں کے کھالوں کے خیمے بناتے تھے تاکہ یہاں خیمہ جہاں اکھاڑا وہاں لگا دیا وہاں سے اکھاڑا وہاں لگا دیا وہ ہلکا رہتا تھا کھانا بدوش لوگوں کے لیے تم ان کی کھالوں سے بنا لیتے ہو گھر دستخط جو تمہیں بڑے ہلکے رہتے ہیں تمہارے لیے یوم دان کم جس دن کے تم سفر میں ہو وہ یوم اقامت کم اور جب تم کہیں اقامت کرنا چاہو وہ خیمے اتارے اونٹ کے اونٹ کے اوپر سے وہاں گاڑا رات کو سے اس کے اندر آرام کر لیا ومن ہے اب یہ تین الفاظ آ رہے ہیں جو کہا تھا تمہارے لیے جڑاول ہے ان میں انہی حیوانات نے وہ ریشہ پیدا کر رکھا ہے ہم نے فائبر جس فائبر کے ذریعے سے کہ تم کپڑا بنتے ہو اب کاٹن فائبر ہے یا اب آرٹیفیشل فائبر آ گئے ہیں لیکن سب سے پہلے جو چیز انسان کو ملی تھی وہ تو حیوانات کے جو یہ ان چوپاوں کے جو بال ہیں ان سے ہی انسان نے کچھ چیزوں کو بننا سیکھا تھا من اسواف ہا سوف کہتے ہیں بھیڑوں کی ان کو وہ اوبارحا وبر کہتے ہیں جو کہ یہ ببریاں کہلاتی ہیں اونٹ کی کے جو بال ہوتے ہیں وہ اشارہ اور بکریوں کے بال اشار کہلاتے ہیں تم ان سے سوف سے اور ببروں سے اور بکریوں کے بالوں سے و متعد تم سامان بناتے ہو اپنے برتنے کی چیزیں بنا لیتے ہو الہی ایک خاص وقت کے لیے وہ اللہ وجہ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے اس کے ذریعے سے سایہ فراہم کیا ہے درختوں کا سایہ تمہیں ملتا ہے کسی اور چیز کا سایہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے وجال علقم الجمال اکنان اور تمہیں پہاڑوں کے اندر چھپنے کی جگہ دے دی ہے یعنی غاریں ہوتی ہیں غائبات طوفان جب آتے ہیں اور بڑی تیز ہوا جب چل رہی ہوتی ہے تو پہاڑوں ہی کے اندر وہ کھو موجود ہوتی ہے وہ غاریں ہوتی ہیں کہ ان میں لوگ پناہ لیتے ہیں وجال القم سرابیل لقی الحر اور تمہارے لیے ایسے کرتے بنا دیے لباس بنا دیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں وہ سرابیل تقیقم باسکم اور ایسے کرتے یعنی جو ذرا بکتر ہوتے تھے کہ جو تمہاری لڑائی کے اندر تمہیں بچاتے ہیں کزال کا یو و نعمت ہو نعمت کے کو پھر نوٹ کیجیے اس طرح اللہ تعالیٰ اتمام فرما رہا ہے اپنی نعمتوں کا علیکم تم پر لال نقم تسلیم تاکہ تم سر تسلیم خم کرو اور اطاعت کی روش اختیار کرو طول تو پھر اے نبی اگر یہ رخ موڑ لیں پیٹھ موڑ لیں فعن نما علیہ کل بلاغ المبین تو آپ پر تو بس صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے یار فون نعمت اللہ سمنکا یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر منکر ہو جاتے ہیں وہ اکثر ہم اور ان کی اکثریت جو ہے وہ ناشکروں پر مشتمل ہے وہ یوم ان کل یومتن شہید اب یہ جو مضمون جو ہے شہادت حق کا جو سورہ بقرہ میں آیا تھا وہ کزال کا جالنا کو ممتم وسط شہدا شہزاد اللہ یقون رسول علیہ شہیدہ اس کے بعد سورہ نساء میں آیا ایک تو یہ آیا کہ اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ پھر آگے چل کر آیا کئی فائدہ جینا منکل امت ان بے شہید ان جینا ہا الا شہید آیت نمبر اکتالیس وہ مضمون یہاں پھر دو مرتبہ اس صورت میں آ رہا ہے یوم نما سے منکل امت ان شہید جس دن کو اٹھائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک شہید کون ہوگا وہ جسے رسول کی حیثیت سے اس امت کو کی طرف بھیجا تھا ول الدین ارسلا المرسلیم سورہ آراف کی آیت نمبر چھ سب سے پہلے وہ جسے ہم کہتے ہیں پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے عدالت کا گواہ سرکاری گواہ کی حیثیت سے رسول کھڑا ہوگا اور رسول یہ کہے گا کہ اللہ تیرا جو پیغام مجھ تک آیا تھا اس قوم کے لیے میری قوم کے لیے میں نے انہیں پہنچا دیا ناؤ دے آر ریسپانسبل اب یہ جواب دہ ہے اب ان سے محاسبہ ہو سکتا ہے تو یہ ہے نبی جو ہے گویا کہ اپنی قوم کے خلاف گواہی دے گا اگر نبی یہ گواہی نہ دے تو وہ کہیں کہہ سکتے تھے اللہ ہمیں تو بات پہنچی نہیں ہمیں ہم بات سمجھے نہیں تھے نبی کہہ کہ میں نے سمجھا دیا تھا کھول کھول کر سمجھا دیا تھا کوئی اجتماع نہیں چھوڑا تھا پورا مبرہن کر دی تھی بات دودھ کا دودھ پانی کا پانی بالکل الگ کر دیا تھا کیسے انکار کریں گے یوم نبا امت ان شہید اللہ یوزن الزین کفر ولاحم پھر ان کافروں کو نہ کوئی اجازت ملے گی اور نہ انہیں لیو فار اپیل ملے گی کہ کھڑے ہو کر کسی طریقے سے کوئی عذر جو ہے وہ تراش کر کچھ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے وائزہ الدین غلب العذاب اور جس وقت یہ ظالم اور یہ کافی اور گناہ گار دیکھیں گے عذاب کو فلاں خفغان عنہم تو پھر اب ان سے تخفیف نہیں کی جائے گی اس عذاب میں ولاحم ضرور اور نہ ہی انہیں کبھی کوئی مہلت ملے گی کوئی وقفہ نہیں ہوگا وہ مسلسل ہوگا وائزہ الدین ندین اشرکو شرکا ہوں اور جب وہ دیکھیں گے مشرق لوگ اپنے شرکا کو وہ جا رہے ہیں عبد القادر جی جن کے نام کی دہائی ہم دیا کرتے تھے فالو ربنا اولا عشور اب ظاہر بات ہے ان کا رتبہ بلند ہوگا آخرت میں وہ اللہ کے ولی ہیں یا حضرت عیسیٰ ہوں گے اللہ ہم اس کو پوجا کرتے تھے ہمارا خیال تو یہ تھا کہ وہ سولی چڑھ کر ہماری طرف سے کفارا بن ہی چکا ہے یہ عیسیٰ جو ہے ہم نے تو اس کو پوجا تھا تو وہ کہیں گے ربنا رمبنا کنہ ندو بندو نے یہ ہے وہ شرکا جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے دنیا میں الحم القول الحمدل کو تو وہ مقدس ہستیاں یہ کہیں گی تم جھوٹ بول رہے ہو بکواس کر رہے ہو تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں یہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے اور تمہاری ساری چیز پکار سے ہم بالکل غافل ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں تم کیا کرتے رہے ہو ہمارا کوئی تعلق تم سے نہیں القول کم تم جھوٹے ہو والقول اللہ یوم وہ سب کے سب اس روز اللہ کے سامنے اپنی اطاعت اور آجزی پیش کر رہے ہوں گے مزل عنہم ہوں ماں یفترون اور جو افطرا انہوں نے کر رکھے تھے ان کے نام پر عقیدے گھڑے ہوئے تھے وہ بچا لیں گے اور وہ چھڑا لیں گے اور وہ کفارہ بن چکے ہیں وہ ہمارے گناہوں کی طرف سے پہلے ہی کفارہ بن کر قربانی کا بکرا بن کر پھانسی پر چڑھ چکے ہیں تو یہ ساری چیزیں غلران ہوں وہ سب کی سب جو ہے وہ تو ان کے ہاتھوں سے گم ہو جائیں گے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے اللہ دبی نہ کفر ہوا سدو اللہ ضد نہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور نہ صرف خود کو کیا لوگوں کو روکتے رہے اللہ کے راستے سے ضد نہ ہوں عذاب الفوکر عذاب ہم تو ان کے عذاب میں تو اور اضافہ کرتے چلے جائیں بے ماں قانون اس سے دور بسبب اس شرارت کے جو وہ کرتے تھے سازشیں کرتے تھے لوگوں کو مرد لاتے تھے اس راستے پر جانے سے روکتے تھے وہ یوم صفیق اللہ امت ان شہید دوبارہ لے کے آ گیا اور ذرا تصور کرو اس دن کا جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ کھڑا کریں گے یہ تمام جو رسول ہے گواہ ہیں یا رسول انا ارسلنا کا شاہدم و مبشرم و نظیرم و یا یو نبی ہو ان ارسل کا شاہدم و مبشرم و نذیر شاہد شہید گواہ اسی معنی میں سورہ میں آیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جیسے کہ فرعون کے پاس رسول آیا تھا فاسا فرعون رسولہ رسولا اخذ نہ ہوا لقد ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا ويوم نبعث في كل امه شهيدا عليهم من انفسهم ان کے خلاف گواہی دینے والے ان کے اوپر کھڑے ہو کر گواہی دینے والے انہی میں کے ہوں گے وجینا بکا شهيدا على هؤلاء یہ بالکل تقریبا وہی ایت جو سورہ نساء میں آ چکی اور آپ کو کھڑا کریں گے گواہ بنا کر ان کے خلاف اب ہا لائے میں اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے یہ جو قریش ہے جن کو حضور نے یہ دعوت پہنچا دی ہے جن پر اتمام حجت آپ کر چکے ہیں یہ تو ہے جو براہ راست حضور ان کے خلاف گواہی دیں گے اللہ میں نے ان کو بات پہنچا دی تھی اور کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں چھوڑی تھی میں نے اتنے برس اپنی جان ہلکان کی ہے میں نے ایک ایک کو پکارا ہے علیحدگی میں جا کر بھی بات کی ہے ڈنکے کی چوڑ بھی پکارا ہے میں نے کوئی نتیجہ کو فوگ نہیں رہنے دیا باقی یہ کہ اس سے آگے اس کو پہنچانے کی ذمہ داری امت پر ہے یہ گواہی پھر امت کو دینی ہے اور اگر یہ امت یہ گواہی نہ دے سکے تو پھر لوگوں کی گمراہی کا وبال اس امت کے اوپر آ جائے گا تمہارے ذمے تھا پہنچانا یہ ہے اصل میں وہ نازک ذمہ داری جو امت مسلمہ کی حیثیت سے ہمارے کندھوں پر آئی ہے اسی لیے جبھی جیسی سورہ بقرہ میں وہ تحویل قبلہ کا اعلان آیا وہ کزال کا جالنا کو ممتم وسط اللہ تکون و شہدا اللہ سے وہ یقون رسول علیہ کم شہیدا تو انیس سو رکو میں شروع ہو گئی بات یا نظین آ منستعین بصبر وسلا بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے تم پر ان اللہ مع صابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون وہ ساری ذمہ داریاں ہیں بجینا بکا شہید اللہ علیہ علیہ اللہ کتاب قیب نے الکل شع اور نبی ہم نے اتار دی ہے آپ پر یہ کتاب یہ قرآن وضاحت کرتے ہوئے ہر شے کی یعنی جو بھی انسان کی ہدایت کے لیے جو مسئلہ ضروری ہے وہ سارا کا سارا اس میں موجود ہے وہ ہدم و رحمتن اور وہ ہدایت بن کر آئی ہے اور رحمت و بشرا للمسلمین اور بشارت بن کر آئی ہے مسلمانوں کے لیے اہل اسلام کے لیے اللہ کے فرما برداروں کے لیے یہ آیت جب آ رہی ہے یہ بہت ہی مشہور آیت ہے جمعے کے خطبے میں ہوتی ہے بہت جامع آیت ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینھى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے لوگوں سب سے پہلے عدل انصاف عدل سے اوپر کی ایک شے ہے احسان عدل تو یہ کہ جس کا جو اس کا حصہ تھا وہ آپ نے دے دیا احسان یہ ہے کہ مزید اپنی طرف سے کچھ اور دے دیجیے یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ محسن کو پسند کرتا ہے اور دل قربا اٹا دل قربا اپنے قرابت داروں کا حق ادا کرنا ان سے اس نے سلوک سلا رحمی کرنا یہ تین چیزیں ہیں کہ جس پر گویا کہ ایک اچھے معاشرے کی بنیاد ہے یہ مثبت چیزیں گویا کہ امر بالمعروف نہیں من کر جو ہے تو اللہ تعالیٰ تو ان تین چیزوں کا حکم دیتا ہے اور وہ تین منکرات کیا ہے جس کا کہ جسے روکتا ہے فاشا ون کرا روکتا ہے ایک تو بے حیائی کے کاموں سے یہ ایک پردہ ہے حیا جو ہے انسان کے اندر ایک بڑا ہی بڑی قیمتی شہ ہے بے باش و ہر کے خائی کون ایک دفعہ یہ حیا کا جو ہے نا پردہ اتر جائے تو پھر انسان جو ہے بے شرم ہو کر جو چاہے کرتا پھر تو حیا بے حیائی سے روکتا ہے اور منکر منکر وہ شے ہے جس کے برے ہونے پر تمہاری فطرت گواہ ہے کہ یہ شہ برائی ہے والی اور سرکشی سرکشی اللہ کے خلاف سرکشی لوگوں کے خلاف سرکشی لوگوں کے خلاف ہوگی تو وہ ادوان ہے زیادتی ہے ظلم ہے اللہ کے خلاف ہے تو وہ کفر ہے اور وہ بغاوت ہے جائز حکم اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے لال لکم تذکرون تاکہ تم نصیحت اخذ کرو رہنمائی حاصل کرو وہ اوفو اللہ تم یہ جو چند آیات اب آگے آ رہی ہیں یہ مشکلات القرآن میں سے ہیں اس میں کافی مفسرین کے مابین اختلافات بھی ہیں لیکن میں نے جتنا بھی غور و فکر کیا ہے اور جس جن حضرات کی آرا سے مجھے اتفاق ہے وہ میں بیان کروں گا باقی ساری آرا میں بیان نہیں کر سکتا یہاں میرے نزدیک یہاں سے اصل میں اہل کتاب کی طرف روئے سکون ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مکی صورتوں میں اہل کتاب سے براہ راست کتاب نہیں ہے یا بنی اسرائیل یا یا اہل کتاب نہیں ملے گا لیکن سورہ انعام ہی سے بات شروع ہو گئی تھی کچھ نہ کچھ ان کی طرف روئے سکون ہے اشارے ہیں اس لیے کہ یہ دور ایسا تھا کہ جس میں مدینہ میں خبریں پہنچ چکی تھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اہل کتاب کے کان بھی کھڑے ہو چکے تھے ان میں سے کچھ لوگ تھے پہچان بھی چکے تھے اور وہ یہ کہ گویا کہ منتظر بھی ہوں گے کہ اب ہم ان کی تصدیق کریں گے ذرا اور دیکھ لیں ذرا اور ان کے بارے میں صحیح معلومات ہمیں حاصل ہو جائیں کچھ لوگوں کے اندر حسد کی آگ اسی وقت سے بھڑک چکی ہوگی وہی ہے کہ جنہوں نے سکھا پڑھا کر پوچھا تھا کہ ان سے پوچھو اگر یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ بنی اسرائیل بزر کیسے پہنچ گئے تھے یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے حضرت ابراہیم تو فلسطین میں رہتے تھے الخلیل میں وہ دفن ہیں یہ بزر کیسے پہنچ گیا جو حضرت مصع السلام نے لے کر وہاں سے آئے تو پوری سورہ مبارکہ سورہ یوسف جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ کیا کیا شکل بنی کیا سبب بنا کیا حالات تھے جن میں کہ بنی اسرائیل وہاں جا کر آباد ہوئے تو اس طرح سے اب یہاں پہ اصل میں روئے سخت ان کی طرف ہے وہ اوفو اللہ ولا ایمانبادی اور دیکھو اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم وہ عہد کر چکے ہو جو بڑی اسرائیل سے اللہ مجھے بار بار آیا ہے یہ تو تفصیل تو پھر جو ہے مدنی صورتوں میں آئی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ بعد میں نازل ہوگی ابھی گویا کہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تاکہ جو ان کے صاحب علم ہیں وہ بات کو لیں سمجھ لیں آپ را اشارہ کافی بے عہد اللہ تم دیکھو اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے عہد کیا ہے ولا عبادت اور اپنی قسموں کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد مت توڑا کرو وقت جال تم اللہ علیہ کفیلا اور اس پر تم نے اللہ کو کفیل بنایا ہے اللہ کو گواہ بنا کر قسمیں کھائی ہیں اللہ کو گواہ بنا کر تم نے عہد کیے تھے ان اللہ کا فالون اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو ولا بعد اس عورت کے مانند نہ بن جاؤ اس دیوانی عورت کے مانند کہ جس نے بڑی محنت اور مشقت سے سوت کاٹا اور پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یہ گویا کہ ایک تمسیل دی گئی ہے ان چلے آ رہے تھے تم نبی کی آمد کے تم تو ان کے حوالے سے اپنے جو لوگ تھے یہاں کے عرب انہیں دھمکایا کرتے تھے کہ جب وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہو کر جنگ کریں گے تو پھر یہ کہ تم ہمیں کبھی شکست نہیں دے سکو گے اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ جب اس نبوت نبی کا دہور ہو رہا ہے تو اب تمہارے دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں تو کیا اس بوڑھی عورت کی طرح کہ جس کی عقل ماری گئی تھی بڑی محنت سے سود کاٹتی تھی اور پھر توڑ دیتی تھی تو تم اپنا یہ سارا جو تانا بانا بنے بیٹھے تھے اب تک اب تم چاہتے ہو کہ اس کو توڑ دو اور تار تار کر دو بلا تکون کر لیتی نفست دس دہا دن بعد اقوت تخنہ مان کم دخل پید ان تکون امتھی امت ان تم نے اپنی قسموں کو دخل دینے کا ذریعہ بنا لیا ہے اپنے ماں بہن مبادہ کوئی اور قوم کسی دوسری قوم سے چڑھتی ہوئی نہ ہو جائے یعنی تمہاری یہ قومی کشاکش ہے کہ تم نہیں چاہتے کہ بنی اسماعیلی جو ہیں اب انہیں یہ سبقت حاصل ہو جائے یہ فضیلت حاصل ہو جائے جو بنی اسرائیل کو حاصل تھی دو ہزار برس انتقون امتن ہی اربا من امت مبادہ ہو جائے ایک قوم دوسری قوم سے بڑھی ہوئی دوسری قوم سے افضل یہاں نام نہیں ابھی لیے جا رہے ہیں جیسے کہ میں نے عرض کیا اشاروں کناروں میں باتیں ہو رہی ہیں تاکہ اہل کتاب کے جو اہل علم تھے ان تک یہ بات پہنچ جائے ان کے دلوں کے اندر اتر جائے اب قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہم تو نہیں مانیں گے اگر واقعی یہ وہی نبی ہے لیکن ہے یہ بنی اسماعیل میں سے یہ امیدین تو نہیں مانیں گے قسمیں کھا کھا کر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ عہد کر رہے ہیں تو یہ کیا کر رہے ہو ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاسا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امة هي اربع من امة انما يبلوكم الله به یہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا اس کے ذریعے سے دیکھنا یہ ہے کہ تم حق پرست ہو یا نسل پرست ہو اگر تم نسل پرست ہو تو پھر اللہ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں اگر حق پرست ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگر تمہاری نسل کے اندر رکھا ہوا تھا اب کسی اور نسل میں رکھ دیا ہے اور پھر یہ کہ وہ اتنی دور کی نسل بھی نہیں ابراہیم ہی کی نسل سے تمہارے جد امجد جو ابراہیم ہے انہیں کی ایک شاخ تم ہو تو انہیں کی ایک شاخ جو ہے وہ محمد رسول اللہ کی قوم ہے تو ان کو ہم نے چن لیا ہے انتقور امت ہی ارباب ان اسی میں تم اسی جو ہے بغیم بین کے حوالے سے اب تم جو ہے اس کو اس آزمائش میں ناکام ہو رہے ہو انما لما اللہ بہی یہ تو اللہ تمہاری آزمائش کر رہا ہے یوم القیامت قیامت تختر پور اور پھر اللہ تعالیٰ لاز ظاہر کر دے گا تمہارے لیے قیامت کے دن جو کچھ کہ تم جس میں اختلاف تم نے کیا تھا ولا شاء اللہ امت اللہ چاہتا تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا یہ تفریحی نہ ہوتی کہ ایک امت کو ہٹا کر دوسری امت کو ہم لے آتے ایک امت کو ہم معذور کر رہے ہیں دوسری امت کو لا رہے ہیں ہم چاہتے یہ بھی کر سکتے تھے تمہارے ہی اندر جو ہے ایک اور نشت ثانیہ ہو جاتی نشت ثالثہ ہو جاتی ایک نشت ثانیہ تو ہو چکی تھی ایک مرتبہ جبوکنڈ نظر کے ہاتھوں برباد ہوئے حیدر سلیمانی تباہ ہو گیا تھا پھر حضرت عزیر علیہ السلاۃ والسلام کی دعوت توبہ اور اصلاح کے ذریعے سے تمہارے اندر دوبارہ ایک زندگی پیدا ہو گئی تمہیں پھر ایک اور عروج ہوا اب کر سکتے تھے یہ اب پھر تیسری مرتبہ پھر تمہارے اندر ہی کوئی دعوت اچھی اٹھتی تمہارے اندر ہی ہم کوئی نبی بھیج دیتے وہ تمہارے اندر سے پھر جو ہے اصلاح کی ایک تحریک اٹھاتا اور پھر تم سیدھے راستے پر آتے اور اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرما دیتا اور قرآن بھی تمہیں کو دے دیتا اللہ کر سکتا تھا شاء اللہ ناؤ شاہجال یدین و منگیشا واہد منگیشا لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے وہ ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے اور گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور یہ دونوں ترجمے ہوں گے وہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو ہدایت کا طالب ہے اور گمراہ کرتا ہے اس کو جو گمراہی کرتا ہے بولا تو سلون کل تم بلود اور تم سے پوچھا جائے گا بات کچھ تم کر رہے ہو تم ایک بہت بڑے امتحان سے اب دو چار ہو رہے ہو تمہارے پاس علم ہے تمہارے پاس کتاب ہے اب وہ انداز یاد کیجیے کہ جو سورہ بکرا کے پانچویں رکو میں یا بنی اسرائیل نعمتی اللہ نعر کم وو بے احدی بے فی کم و یا فرحبون ولا اللہ قدم ہوں بات و ثبوت ہے اب دیکھو اپنی قسمیں جو کھا کھا کے اب تم ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے کر رہے ہو کہ ہم نہیں مانیں گے نہیں مان لائیں گے نہ تو ان قسموں کو تم اپنے درمیان دھوکے کا ذریعہ بناؤ کہ ایک قدم جمنے کے بعد اور پھسل جائے تمہارے دل میں بات آ چکی ہے تم پہچان چکے ہو یار خون ہوں کما یار خون اب نہ ہوں اب تم پھسلو گے تو ظاہر بات ہے کہ فنہارا بھی پھر نارے جہنم تو پھر تو یہ کہ سیدھے سیدھے جہنم کی آگ میں گرو گے وہ تجو سو ابھی ماں ما تم سبیر اللہ اور تمہیں برائی برائی کا مزہ چکھنا پڑے عذاب کا مزہ چکھنا پڑے بس سبب اس کے تم نے روکا لوگوں کو اللہ کے راستے سے تمہیں تو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے کھڑے ہو کر گواہی دیتے وہ من ممن قطب شہادت اللہ تم کہتے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے ہماری کتابوں میں جو تھی یقین محمد اللہ کے رسول ہے سب سے پہلے تمہیں بڑھ کر ان کی توثیق کرنی چاہیے ولا تکون اولا کافر بھی کہا تم سب سے پہلے کافر ہوئے جا رہے ہو ولکم عذاب العظیم اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے ولا تشترو بحد اللہ صبر کریلا دیکھو اللہ کے اس عہد کو حقیر سی قیمت کے عوض فروخت نہ کرو انما عند اللہ خیر النکم جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے جو اس کی نعمتیں ہیں انعام ہیں آخرت کی نعمتیں ہیں جنت کی نعمتیں ہیں تم ان کو ہاتھ سے دے رہے ہو گوا رہے ہو اور دنیا کی یہ تھوڑی سی حیثیت اپنی مسند اپنی چودراہٹ اپنی مشیخیت جو ہے اس کو تم چھوڑنے کو تیار نہیں ہو ان کن تم تالمول اگر تم علم رکھتے ہو بھی کبھی ہو مائند اللہ باپ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے مولانا جین اللہ صبر اجرا ہوں اور ہم لازمن دیں گے صبر کرنے والوں کو ان کا بے احسن ماں کانو یا ملون ان کے اعمال کے بہترین جو اعمال ہوں گے جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان میں سے بہترین اعمال کے حساب سے انہیں اجر دیں گے یعنی ہر نیکو کار کے سارے آباد ایک درجے کے نہیں ہوتے کبھی چھوٹی نیکی کی ہے بڑی نیکی کی ہے لیکن ہم ان کا مقام ان کی بڑی نیکیوں کے حوالے سے معین کریں گے منا میرا سارے ہم سا وہ مومن جس نے بھی نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو خا عورت لیکن ہو مومن فلاں ہم اسے زندہ رکھیں گے دنیا میں بڑی پاکیزہ زندگی اسے دل کا سکون ہوگا اللہ بکر اللہ تطمئن القلوب ان کے لیے نہ خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا النا اللہ خوف یا سنون وین اج رہا من ہم انہیں دنیا کے اندر بھی زندگی جو دیں گے وہ بڑی پاکیزہ زندگی ہوگی چاہے وہ کی کھا رہے ہوں لیکن صبر و شکر کی زندگی ہوگی دل مطمئن ہوں گے دل میں غنا ہوگا الغنا غنا نفس حضور نے فصل فرمایا اصل جو ہے امیری وہ تو دل کی امیری ہے دل غنی ہے انسان غنی ہے اور کروڑوں روپے رکھتا ہے پھر بھی اس کے اندر لالچ ہے تو وہ فقیر ہے ان کو جو بدلہ ہم دیں گے تو وہ ان کے جو بہترین اعمال ہوں گے ان کے حوالے سے فائدہ کرا تر قرآن تو جب آپ قرآن پڑھا کیا کریں تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کیجیے مردود شیطان سے یہ ہے حکم جس پر کہ ہم عمل کرتے ہیں جب بھی قرآن پڑھنا ہو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان کرتے انہوں کرتی ہے سلطان الزین یقیناً اس کے پاس کوئی سند نہیں ہے اختیار نہیں ہے کوئی طاقت نہیں ہے ان لوگوں پر کہ جو ایمان لائے وہ اعلیٰ رب ہی میں جو اپنے رب پر توکل کرتے ہوں ان نما سلطان اس کا زور چلتا ہے الل یا تو ان پر جو خود اس کے دوست بنتے ہیں اس کو اپنا حمایتی بناتے ہیں اس سے دوستیاں کاٹتے ہیں الزین ہوں یہی مشرقول اور جنہوں نے کہ اسے شہید کیا ہوا اللہ کے ساتھ اللہ کی اطاعت کی بجائے اس کی اطاعت کر رہے ہیں ویزا بدلنا آئے تو مکان آیت اللہ عالم کالو انتا مفت اور جب ہم کوئی ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں وہ میں رٹ کر چکا ہوں یہ سارے مضامین سورہ بقرہ میں آ چکے ماں نن سک آیت آیت سے منہا او مسلحا وہی مضمون ہے یہ جب ہم ایک آیت کی جگہ کوئی دوسری آیت بدلتے ہیں وہ اللہ عالما اور یہ کوئی الرٹ اپ نہیں ہے اللہ جو نادر فرما رہا ہے خوب جانتا ہے ایک دور میں وہ حکم صحیح تھا اب حالات بدل گئے اب یہ حکم صحیح ہے کالو انما انتا مفتر وہ کہتے ہیں یہ تو آپ اختراع کر رہے ہیں پہلے یہ کہا تھا آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر اللہ کا کلام ہوتا اس میں تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے بل اکثر لا امور لیکن ان کی اکثریت علم سے آ رہی ہے وہ نزل روح القدس کہہ دیجیے اس کو اتارا ہے روح القدس اب یہ روح کا لفظ حضرت جبرائیل کے لیے نوٹ کر لیجیے کل نزلہ اتارا ہے اس کو روح القدس نے پاک فرشتے نے مضبے کا آپ کے رب کی طرف سے بالحق کے حق کے ساتھ لے یہ سب تلزین تاکہ اہل ایمان کے دلوں کو اور ان کے قدموں کو جمائے اس سے پہلے جو ہے کزال کر سب تبھی فواد کا ورت کرنا ہو ترتیلا یہ آ جائے گا آگے چل کر تاکہ حضور کے دل کو بھی تصویر ہو اس سے اور اہل ایمان کے دلوں کو بھی اس سے سماعت ملے وہ ہدم و مشکلاتی مسلمین یعنی جیسے جیسے حالات بدل رہے ہیں ایسے ایسے اب جائے ایک قصہ جو ہے آدم و ابلیس کا ایک دفعہ آیا پھر دوسری دفعہ آیا پھر تیسری دفعہ آیا اس میں کچھ تھوڑا تھوڑا فرق بھی آ رہا ہے ایک چیز وہاں بیان کی گئی ایک چیز اب یہاں واضح کی جا رہی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے اس لیے ہیں تاکہ بدلتے ہوئے حالات میں اہل ایمان کو ہر دور کے حالات کے مطابق جو ہے وہ اپنی رہنمائی کا سامان مل جائے ولق نعظم اللہ بہ بشر اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو انہیں ایک انسان سکھا رہا ہے کوئی شخص ہے کوئی عجمی ہے کوئی ہو سکتا ہے اہل کتاب میں سے ہو بہت بڑا عالم ہے اسے اپنے گھر میں انہوں نے رکھا ہوا ہے اور اس سے یہ چیزیں سیکھتے ہیں لسان الجی الحدون آجمی جس شخص کی طرف یہ منسوب کر رہے ہیں اس قرآن کو اپنے اسی غلط خیال کے حوالے سے اس کو تو کہتے ہیں آجمی ہے وہ عربی نہیں ہے وہ حاضہ لسان العربی المبین اور یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اس زبان میں عربی میں جو بالکل صاف ہے کوئی اجمی جو ہے ایسی صاف زبان کیسے بولے گا ان انی اللہ یقیناً جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے لا اللہ اللہ تعالیٰ بھی اب انہیں ہدایت نہیں دے گا زبردستی ہدایت دینا اللہ کی سنت نہیں اللہ کا طریقہ نہیں وہ العلیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان نما افطلی قزم الگین اللہ افطرا بازی تو وہ کر رہے ہیں جھوٹ وہ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے وہ اولا احمل اور حقیقت میں وہ ہے کہ جو جھوٹے ہیں من کفر اب اللہ باد ایمان نہیں اور جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے گا اب اس میں بھی دونوں باتیں ہیں ایک تو یہ کہ دل میں ایمان آ گیا اگرچہ ابھی اس نے اعلان نہیں کیا لیکن دل میں ایمان آ چکا کوئی عالم ہے اس کو سمجھ میں آ گئی بات صحیح ہے یہ بھی میں آپ کو یاد آ گئی تو بتا دیتا ہوں اسی شہر کراچی میں اس وقت ایک بہت بڑے عالم دین ہیں اور بہت اس وقت معروف ہیں مشہور ہیں کئی سال پہلے کی بات ہے ابھی سید سراج الحق صاحب بھی یہاں موجود ہیں ان کے مکان پر میں مقیم تھا ان سے گفتگو ہوئی انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کا ایک ایک حرف پڑھا ہے اور مجھے آپ کی کسی بات سے کوئی اختلاف نہیں لیکن ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے اس لیے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے تو اپنی برادری سے نکال دیے جائیں گے ہماری علماء کی اپنی اپنی برادری ہیں دیوبندیوں کی برادری ہے یہ جو ہے یہ حسینی دیوبندی ہے ان کی مدنی گروپ کی برادری ہے یہ تھانوی گروپ کی برادری اپنی اپنی برادری ہے اور برادریوں کے حوالے سے مساجد کا نظام مدارس کا نظام یہ سارا جو ہے پورا سلسلہ بنا ہوا ہے اگر ہم آپ کا ساتھ دیں گے اپنی برادری سے باہر نکال دیے جائیں یہ صاف کہا اور ایسے ہی ایک عالم دین پنجاب کے لیے انہوں نے بھی یہ کہا میں نے ہر چیز پڑھی ہے صرف ایک چیز سے مجھے آپ کی اختلاف ہے اور وہ یہ کہ جو زمینداری کے بارے میں مولانا تاسیم صاحب کی بات کی آپ نے تائید کی ہے بس باقی مجھے آپ کی کسی چیز سے اختلاف نہیں لیکن ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے تو جن چیز جن پر حق واضح ہو جائے پھر وہ مسلحتوں کے تحت وہ مسلحتیں پھر دل کو سمجھانے کے لیے ہوتی تو یہی ہے اب ہمارا مدرسہ چل رہا ہے ہمارا نام چل رہا ہے اس سے خیر ہو رہا ہے ہمیں گھر ہمیں اس برادری سے باہر نکال دیا جائے گا پھر ہماری بات کو اور سنے گا اور ہمارا جو خیر ہے وہ بند ہو جائے گا آدمی انسان کو ریشنلائز تو کرتا ہے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے من کفر اب اللہ بادہ ایمان ہی جو شخص کفر کرے اللہ پر اس نے ایمان ایمان کے بعد اللہ من اک لے سوائے اس کے کہ کوئی شخص مجبور کر دیا گیا ہو اس کی جان پر بن گئی ہو وہ مطمئن بل ایمان اور جمع ہوا ہو وہ لاکم من شرح بالکہ لیکن جو شخص کہر کے لیے پھر اپنے سینوں کو کھول دے گا صدر فال غزم من اللہ و لحم العظیم ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اور یہ دونوں پر اس کا انتباق ہوگا ایک انکشاف ہو گیا اگر ابھی زبان سے کہنے کی نوبت نہیں آئی اور ایک یہ کہ زبان سے کہہ بھی دیا ہاں ہم مان رہا ہے بات صحیح ہے اور پھر کسی مسلحت کی وجہ سے کسی اپنے مفاد کی وجہ سے کسی اپنے گھڑے بندے کی وجہ سے پھر واپس جائیں گے تو ان کے لیے فرمایا من کفر اب اللہ بعد ایمان ہی اللہ من اکرے وکل بہ مطمئن ہاں جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دینے کی اجازت ہے دل جمع ہوا وہ وکل بہ مطمئن ایمان ایمان پر دل جمع ہوا ٹھک صرف جان بچانے کے لیے رخصت ہے کہ کل میں کفر کہہ کے جان بچا لوں ولاکن منشرا ہے بال کفر سبر لیکن ان کا سینا کھل جائے کفر کے لیے اثر نو وہ اپنے اسی پیشہ ورانہ ضرورتوں کے تحت غضب من اللہ عذاب العظیم ان پر تو غضب ہے اللہ کا اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ظال کا بے مستحب الحیات دنیا اللہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو محبوب رکھا ترجیح دی آخرت کے مقابلے میں اللہ لا یا بالکل قاترین اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا الدین تباہ اللہ اللہ قلوب یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے کر ہے وہ سمے ہی ان کے کانوں پر وہ سارے ہی اور ان کی آنکھوں پر وہ الاق احمد الغافل اب یہ لوگ بالکل غافل ہیں حقیقت سے ان کا اب کوئی تعلق نہیں لاجر الآخرت بلاخرت القافل اب اس میں کوئی شک نہیں منطقی طور پر اب نتیجہ یہی ہے کہ آخرت میں یہی خسارے والے ہوں گے سما ان کا ہجرت ذکر پہلے بھی آیا تھا اب پھر آیا ہے پھر آپ کا رب ان کے حق میں جنہوں نے ہجرت کی ممباد ماں فوتے لوں جبکہ انہیں تکلیفیں پہنچائی گئیں جبکہ انہیں فطروں میں ڈالا گیا جبکہ انہیں پرسیکیوٹ کیا گیا تو اس وقت انہوں نے اگر ہجرت کی سما چاہ دوں پھر انہوں نے جہاد بھی کیا وہ صبر اور صبر کیا ان رب کا بم بادہ الرحیم تو ان کی ان تمام جو بھی سرفروشیاں اور جو جانساریاں ہیں ان کے توفیر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے حق میں غفور اور رحیم ہے یوم وہ کل نفس تو جاجل جس دن کے یعنی قیامت کے دن ہر جان آئے گی اپنی طرف سے مدافعت کرتے ہوئے ظاہر بات ہے کہ ہر جان چاہے گی کہ میری جان چھوٹے مجھے بچایا جائے جہنم سے بچایا جائے جو بھی عذر پیش کر سکتی ہو وہ پیش کرے گی وہ توفا کلو نفس ماں لیکن پورا پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو جو بھی کچھ اس نے کمایا ہوگا وہ ہم لاس لبور اور اس پر کوئی اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا وہ سلم اللہ مثلاً کلتن کانت عامنتن مطمئن ہا رغد بالکل مکان اور اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے ایک بستی کی کانت عامرتن مطمئن نتن وہ بڑے امن میں تھی اور مطمئن تھی سکون امن امن کا گہوارا یاتی ہا رسکوہا رغدم بالکل مکان آتا تھا اس کے پاس رزق اس کا ہر طرف سے چاروں طرف سے رزق چلا آتا تھا رغت با فراغت عم اللہ تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کی ناشکری کی کفران نعمت کیا فاضا اللہ لباس جو ہے خوف تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر پہنا دیا اڑھا دیا لباس بھوک کا اور خوف کا بما کانو یسمعون ان کے کرتوتوں کے باعث اس کے بارے میں مختلف آ رہا ہے یہ کہ ایک عام تمثیل ہے ایک یہ کہ اس سے مراد جو ہے سبا کی قوم جس کا ذکر ہم پڑھیں گے آگے چل کر سورہ سبا کے اندر اس کا تذکرہ ہے ایک رائے یہ کہ مکے کا ذکر ہو رہا ہے کہ حضور کی آمد کے بعد جیسا کہ قاعدہ کلیہ ہم سورہ نام میں سورہ راف میں پڑھ چکے ہیں رسول کی بے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے اوپر چھوٹے عذاب آتے تھے آخری عذاب سے پہلے تو قحط کا عذاب پڑا تھا اور اور عرب میں اس میں مکے میں بہت ہی اجناب کی کمی ہو گئی تھی بہت وہاں پر تنگی تھی تو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ شہر جو ہے مکہ بڑا آرام سے تھا امن میں تھا امن کا تو گہوارہ ہے ہی ہمیشہ سے مطمئن تھا اور رسک چلا آتا تھا ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں قافلے آ رہے ہیں حاجی آ رہے ہیں عمرے کے لیے لوگ آ رہے ہیں چیزیں لے کر آ رہے ہیں جانور جو ہیں وہ قربان ہو رہے ہیں ظاہر بات ہے وہ قربان ہونے والے جانوروں کا گوشت کہاں جاتا تھا یہ اہل مکہ ہیں یہ اس کو کھاتے تھے تو یہ ساری رسک ان کے پاس پڑا چلا آتا تھا لیکن اس شہر کے لوگوں نے پھر اللہ کی نعمت کا انعامات کا انکار کیا اور کفران نعمت کیا تو اللہ نے انہیں خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا ان کے کرتوتوں کے سوئے بس اسی آیت کے حوالے سے میں نے یہاں کراچی میں تقریریں کی تھی کافی پرانی بات ہے جب کراچی میں جو حادت ہو گئی تھی کہاں یہ عروس البلاد کراچی پھر یہاں کی فراوانی ہر طرح کا پورے پاکستان میں جو پھل بہترین ہوتا ہے وہ یہاں آپ کو ملتا ہے یہاں سستی چیزیں ملتی ہیں یہاں جابز ہیں کام ہے لیکن پھر یہ ایک زمانہ جو کراچی پر گزرا ہے خدا نہ کرے پھر دوبارہ آ جائے حالات پھر جو ہیں وہ بگڑتے نظر آ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کہ وہ صورت ہو جائے لیکن ایک دور تو ایسا آ گیا تھا کہ رضا کا حلواہ لباس جو والخوف خوف بھوک اور خوف کاروبار ٹھپ اور بد امنی ڈاکے کڈنیپنگ فتل و غارت وہ جو حال اس کراچی کا ہو گیا تھا اس کو ذرا یاد کیجیے بالکل وہ نقشہ ہے یہ ضرب اللہ مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتي ارزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون تو یہ ایک عام تفسیر بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ کراچی کی اس وقت کی صورتحال پر منطبق ہو گئی لیکن یہ کہ تفسیر کے حوالے سے اور جسے تعویل خاص ہم کہتے ہیں اس میں یہ یقینا اشارہ ہے مکے ہی کی طرف وَلَقَدْ جَاهُمْ رسول مِّنْهُمْ فَقَرْ زَبُوهُ ان کے پاس اس کے ان کے رسول آئے انہوں نے جھٹلا دیا ان کو فاخد احم فاحد احمل و احمد ظالم تو عذاب نے انہیں آ پکڑا اور وہ ظالم تھے گناہ گار تھے فکلو و مما کم اللہ حلال طیبہ تو مسلمانوں کھایا کرو جو بھی اللہ نے تمہیں رسک دیا ہے اس میں سے جو حلال ہے اور جو پاک ہے کھایا کرو وشکرو نعمت اللہ پھر نعمت کے لفظ کو نوٹ کیجیے یہ جو نعمت کے ذریعے سے اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے یہ صورت جو ہے ان کا تذکرہ مختلف انواع و اقسام کی نعمتیں مختلف جو دائرے ہیں زندگی کے ان کے حوالے سے مشکر نعمت اللہ ان کن تم یا تعبدون اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم واقع اسی کی بندگی کرتے ہو ان نما ہر لغیر اللہ اللہ تعالیٰ نے حرام تو تم پر کیا ہے کھانا مردار کا اور خون کا اور خنزیر کے گوشت کا اور جو جس پر پکارا گیا ہو اللہ کے سوا کسی اور کا نام یہ آیت کئی دفعہ آ چکی ہے اب اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں فمن غیر باغن والا عادم کوئی شخص استرار میں ہو جان پر بن گیا ہو بھوک سے اور مر رہا ہو تو اگر وہ نہ تو اس کی طلب اس کے اندر ہو نہ جو کم سے کم چیز جتنی کے کھانے سے جان بچائی جا سکتی ہے اس سے وہ اضافے اور اس سے اس سے آگے بڑھے پند اللہ غفور الرحیم تو اللہ اس کے حق میں غفور الرحیم ہے ولا تقول تصر و السنت کو ملک کبھی بہاگا حلال البہاگا حرام اور دیکھو اپنی زبانوں میں جیسے منہ میں آئے نہ بک دیا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے یہ تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے تم جو اپنے منہ سے کہہ دیتے ہو اپنی زبانوں سے جو چاہ دیا تو یہ بغیر دلیل کے بغیر صنعت کے نہیں اللہ کا یہ حلت اور حرمت تحلیل اور تحیل یہ اللہ کا اختیار ہے ولا تقول و کمن القضبا یہ جھوٹ جو اپنی زبان سے نکال دیتے آزا آزا آرام یہ حلال ہے اور یہ آرام ہے بے تفر اللہ قزم تاکہ تم اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرو ان ندین یفترون اللہ قزیب اللہ الحل یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کریں گے وہ فلاح نہیں پائیں گے متاع القلیل یہ سب برتنے کا سامان ہے دنیا ضروریات ہے تھوڑی سی دیر کے لیے فائدہ اٹھا لو و لہم عذاب العلیم پھر ان کے لیے دردناک ہادو حرم والی ہاڈو نہ نامہ کا منقبل اور یہودیوں پر ہم نے بعض چیزیں حرام کر لی تھیں جن کی کہ تفصیل ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں یہ آ چکا اس سے پہلے کہ ان کے لیے ایک تو یہ کہ حضرت یعقوب نے چونکہ اونٹ کا گوشت اپنے اوپر خود حرام کر لیا تھا تو وہ معاملہ چلتا رہا اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ جو چربی ان پر حرام کی گئی تھی حیوانات کی واضح لذین ہادو حقلم نہ ماقص نہ ہوں اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلا کانوا قانون یظلمون بلکہ یہ ظلم انہوں نے خود اپنے اوپر ڈھائے سما السوء جہانت پھر آپ کا رب ان لوگوں کے حق میں کہ جو کہیں غلطی سے جہالت سے نادانی سے جذبات کی رو میں بہ کر کوئی برا کام کر بیٹھے سما تابو میں بادے کا واسطہ ہو پھر وہ توبہ کرے اور وہ اصلاح کر لیں اس غلط کام کو چھوڑ دیں حرام خوری سے باز آ جائیں غلط کام جو ہے سج دیں ان کو ان رب کا باد اگر وہ یہ شرطیں پوری کر دیں تو پھر آپ کا رب اس کے حق میں بھی ان کے حق میں بھی غفور اور رحیم ہے ان نہ ابراہیم قالہ امت تنگ یقیناً ابراہیم ایک امت تھے اب یہ لفظ امت سمجھ لیجیے اما یا امو کا جو اصل مفہوم ہے وہ قصد کرنا ہے اب یہ امت وقت کے لیے بھی آتا ہے بادا امت ان مد بکرا بادہ امت ان سورہ یوسف نے ہم نے پڑھا ہے وہ شخص جو ساتھی تھا بادشاہ کا بھول گیا تھا ایک مدت کے بعد اسے یاد آ گیا تو جب ایک پوری ہو رہی ہے زمانے کو بھی ہم کیونکہ فالو کرتے ہیں ٹائم کو بھی اور اسی طرح راستے کو بھی فالو کرتے ہیں تو کثر کر رہے ہوتے ہیں اس کا اس حوالے سے زمانے کو بھی مدت کہا گیا راستے کو بھی جو ہے امت کہا گیا پھر امت وہ بھی ہے کہ جو ہم مقصد لوگ ہیں میرا بھی مقصد وہی ہے آپ کا بھی وہی ہے مسلمانوں کو جمع کرنے والا وہ مقصد ہے کزال کا جالناک امتن کو سطح ناخ تو یہ امت ہے اسی طریقے سے گویا کہ ایک راستہ جلانے والے ایک راستہ بنانے والے ایک ایک ریت ڈالنے والے حضرت ابراہیم تھے جو اپنی ذات میں گویا کہ ایک امت تھے ان ابراہیم کانا امت حضرت فرما بردار اللہ حنیفہ اللہ کے فرما بردار اور بالکل یکسو بلند یقین المشرقین اور وہ المشرقین مشرقین سے نہیں تھے اللہ میں ہی وہ شکر گزار تھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اجتباع ہو اللہ نے انہیں پسند کر لیا تھا وہ ہو اور ہدایت دی تھی الا سرات مستقیم سیدھی راہ کی طرف وہ آینا دنیا حسنا اور اسے دنیا میں بھی بھلائی اور خوبی عطا کی وہ ان نہو فی الآخرت اور یقیناً آخرت میں بھی وہ ہمارے نیک بندوں میں ہے سما علیہ کا پھر ہم نے وہی کی آپ کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم طب ملت ابراہیم حنیفہ کے پیروی کیجیے ملت ابراہیم کی یکسو ہو کر ماں کان من المشرقین اور وہ ہرگز مشرقین میں سے نہ تھے ان جو سب کو ولاذیل صلحفی یقیناً ہفتے کا دن ان لوگوں کے لیے معین کیا گیا جنہوں نے اس میں اختلاف ڈالا اصل میں بنی اسرائیل کے لیے بھی دن جو تھا مقرر وہ جمعہ ہی کا دن تھا لیکن انہوں نے اپنی شرارت کی وجہ سے ناقدری کی جمعے کو چھوڑا اور ہفتے کا دن اختیار کیا تو اللہ نے پھر وہی ان کے لیے مقرر کر دیا ربا کا لیا حکم و بین ہوں یامل قیامت قانوفی تانوی فون اور یقیناً آپ کا رب ان کے ماں بہن فیصلہ کرے گا قیامت کے دن ان تمام چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے خود و الا سبیل رب قبل حکمت الحسرت السرت الملتی احسن بلاؤ اور دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف جیسے کہ سورہ یوسف میں تھا پلا سبیلی اللہ بصیرت انا اے نبی کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں اللہ وجہ بصیرت نہ صرف میں بلکہ میرے متبعین بھی یہاں فرمایا بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف بالحکمت دانائی کے ساتھ والموعظہ معاوضہ الحسنہ الحسن اچھے واد اچھی نصیحت دل میں اتر جانے والی بات وہ جادل ہوں بلتی آسن اور اگر کہیں بحث کرنی پڑے بحث و نظاہ ہو تو وہ بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ ان رب کا ہو عالم بند سبیل ہی یقیناً آپ کا رب خوب واقف ہے ان سے کہ جو اس کے راہ سے بھٹک گئے ہیں وہ عالم بالمحتدین محتدین اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی کہ جو ہدایت کی راہ پر ہیں وہی لاقب تم اور اے مسلمانوں اگر تمہیں بدلا لینا ہو تو آ کے مسلم مسلم تم یہی تو بس اتنا ہی ویسا ہی کام کیا کرو جیسا کہ تمہارے اوپر زیادتی کی گئی جیسا بھی اس سے آگے بڑھ کر نہیں بلا ان صبر تم اور اگر تم صبر کر لو لہو خیر الصابرین تو یہ تمہارے یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے وسمل اور آخری حکم ہے حضور کو اور حضور کی حفاظت سے تمام مسلمانوں کو وشمل وما صبروں کا اللہ بلّہ صبر کیجیے اور آپ کا صبر جو ہے اللہ کے سہارے پر ہے جتنا اللہ پر اعتماد ہے توکل ہے اس کے وعدوں پر جتنا یقین ہے اتنا ہی صبر کر سکے گا انسان وسب وما صبروں کا اللہ بلّہ ولا تحزن علیہم اور اب ان کے بارے میں آپ رنجیدہ نہ ہوں کہ یہ لوگ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں بلا تک فی ذیسی مما یم قرون اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں سازشیں کر رہے ہیں بیٹھ کے تدبیریں کر رہے ہیں آپ کو اطلاعات پہنچتی ہے ان سے بھی آپ دل تنگ نہ ہوں آپ کے دل میں اس کی وجہ سے کوئی رنج نہ آئے ان اللہ مال تقو اللہ ساتھ ہے اہل تقوا کے ان کی چالیں کیا کریں گے کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہے مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے ان اللہ الزین تقو اللہ ساتھ ہے ان کے جنہوں نے تقوا کی روش اختیار کی وہ لذین محسنون اور وہ لوگ کے جو تقوا کے راستے پر چلتے ہوئے درجہ احسان پر فائز ہو گئے اللہ کی معیت اور نصرت اور تائید اور اللہ کی طرف سے ہر وقت ان کی جو مدد ہے وہ شامل حال رہے گی بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم و تھے رحمانی